نے اپنے اوپر ایک بات لازم کر ہے کہ میں تمہارے ارادے پر اپنے ارادے کو مسلط نہیں کروں گا تم کو مجبور نہیں کروں گا تم عزت کا راستہ اختیار کرو گے میں تم کو عزت دوں گا تم ذلت کا راستہ اختیار کرو گے تو تم کو ذلت دوں گا تم جنت کا راستہ اختیار کرو گے میں اس کو آسان کروں تم جہنم کا راستہ اختیار کرو گے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو آسان کروں جن دو راستوں کا اس وقت میں آپ کے سامنے مسلمان نے کشمیر کے مستقبل کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ کہ آپ ایک راستہ وہ چن سکتے ہیں جو راستہ ہے پیچھے پیچھے چلنے کا فالوور بننے کا اور وہ بھی بلائنڈ فالوور بننے کا اور ایک راستہ ہے قائد بننے کا امامت کا ایک راستہ ایسا ہے کہ آپ قوموں کو محبت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اپنے پیچھے لے کر چلیں گے قومی آپ کے پیچھے چلیں گے اور ایک راستہ ہے کہ آپ قوموں کے پیچھے چلیں گے لوگوں کی پسند کی نقل کریں گے آپ کی اپنی کوئی پسند نہیں ہوگی آپ کا اپنا کوئی سلیکشن نہیں ہوگا آپ کا اپنا کوئی چوائس نہیں ہوگا لوگ جو پسند کریں گے اس کو آپ پسند کریں گے لوگ جو ناپسند کریں گے اسے آپ ناپسند کریں گے یہ راستہ ذلت کا ہے غلامی کا ہے پسپائی کا ہے انسان جو اس لائق بنتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں لوگ اس کی عزت کریں قومیں اس کی نقل کرنے کو اپنے لیے ترقی کی عدالت سمجھیں لوگ اس کے لیے دعائیں کریں لوگ اس کو دل سے پسند کریں دور دور تک اس کی محبت اللہ کی مخلوق کے دل میں ہو یہاں تک کہ آسمانوں میں اڑنے والے پرندے بھی اس سے محبت کریں سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کو محسوس کریں کہ کوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت آسانی سے رسک مل رہا ہے وہ راستہ جس سے آپ کو ہمارے عزیز نوجوانوں کو قیادت کا منصب مل سکتا ہے عزت مل سکتی ہے اور آپ مرتبہ امامت پر پہنچ سکتے ہیں کہ دوسرے نوجوان دنیا کی قوموں کے آپ کو کر رش کریں آپ دنیا کی قوموں کی نقل نہ کریں قوموں کے نوجوانوں کی دنیا کی قوموں کے نوجوان عزت اور محبت کے ساتھ آپ کی نقل کریں اس کا نام اس میں چھپا ہوا ہے کہ آپ اپنے دل اور اپنے دماغ کو کیا ویزا دیتے ہیں آپ اپنے دل اور اپنے دماغ کی اہمیت کتنی سمجھتے ہیں آپ اپنے دل اور اپنے دماغ کو کن یادوں اور کن خیالات اور کن علوم سے آباد کرتے ہیں کس طرح آپ استعمال کرتے ہیں ان دو وائٹل آرگنس کو دل کو اور دماغ کو اگر آپ اس راز کو سمجھ جائیں جس کے لیے قرآن اترا جو خلاصہ ہے قرآن کا جو خلاصہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کا اگر آپ اس اخلاح کو سمجھ جائیں کہ اصل دار مدار انسان کی کامیابی کا اور انسان کو دنیا کے اندر محبوبیت کے ساتھ عزت دینے کا وہ اس بات پر ہے کہ کسی ایک فرد نے اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو کس طرح استعمال کیا جو فرد جو انڈیویجل اپنے دل اور دماغ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا فن سیکھ لے گا یقینی طور پر اس کو محبوبیت ملے گی عزت ملے گی اور لوگ اس کے دیکھنے کو اپنی سعادت سمجھیں گے اور جو قوم اپنے دل اور دماغ کو صحیح طور پر استعمال کرے گی دل کو وہ غذا دے گی تو دل کو ملنی چاہیے دل میں اس کی یاد بسائے گی جس کی یاد کے لیے دل کے بنانے والے نے دل کو بنایا اور اپنے دماغ کو جو قوم صحیح افطار اور خیالات سے آباد رکھے گی وہ پوری کی پوری قوم محبوب بن جائے گی وہ پوری کی پوری قوم منصب امامت پر اور لیڈنگ پوزیشن پر پہنچا دی جائے گی یہ یعنی وہ قانون ہے اس دنیا کا انسانوں کے پروردگار نے اس دنیا کے بنانے والے نے ایسا مضبوط قانون یہ بنایا ہے کہ اس قانون کو کبھی دنیا میں توڑا نہیں جا سکتا کبھی اس قانون کو دنیا میں بدلا نہیں جا سکتا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو صحیح یادوں اور افکار و خیالات سے آباد کرے اس کے باوجود وہ ساری زندگی ذلت کی زندگی گزارے ناممکن ہے ہو ہی نہیں سکتا ایک مثال بھی تاریخ میں ایسی بھی پیش کی جا سکتی اور تاریخ کو چھوڑے اس دور میں بھی چیلنج کے ساتھ کہا جا سکتا ہے ایک انسان ایسا نہیں تلاش کر کے کوئی دیکھا سکتا جس نے اپنے دل اور دماغ کو صحیح یادوں اور افکار و خیالات سے افکار و علوم سے آباد کیا ہو اور اس کو شرمندگی کی زندگی گزارنی پڑی اس کو ذلت کی زندگی گزارنی پڑی ہو ہے ہر کسی کیا مطلب ہے اپنے دل کو صحیح غذا دینے کا اپنے دل کو صحیح یادوں اور تمناؤں سے آباد کرنے کا اور اپنے دماغ کو صحیح خیالات سے آباد کرنے یاد رکھیں انسان کا جو دل ہے یہ دل تمناؤں کا مرکز ہے یادوں کا مرکز ہے جذبوں کا مرکز ہے خواہشات کا مرکز ہے اب جس انسان نے اس راز کو سمجھ لیا جو اس کو اپنے دل میں اپنے پیارے پروردگار کو بسانا ہے اس رب سے محبت کرنی ہے اس رب سے مانوس ہونا ہے اور سب سے زیادہ اپنے دل سے اپنے رب کو یاد کرنا ہے یاد آتا ہے انسان کے دل میں جو بسا ہوتا ہے وہ اس کو ہر وقت یاد آتا ہے یہ پہچان ہے اس بات کی یاد محبوب کی یاد گھڑی کی پابند نہیں ہوتی کوئی دنیا میں محبت کرنے والا اس طرح اپنے محبوب کو یاد نہیں کرتا کہ اب سورج ڈوب گیا ہے لاؤ اپنے محبوب کو یاد کر لیں اب سورج نکل آیا ہے اپنے محبوب کو یاد کر لیں اب اتنے بج کے اتنے منٹ ہو گئے لاؤ اپنے یار کو اپنے دوست کو یاد کر لیں یہ کوئی دوستی نہیں ہے دوست دوستی تو اس کو کہتے ہیں اور محبت اور اس کی وجہ سے آنے والی یاد کو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی دل سے یاد کو نکالنا چاہتا ہے نہیں نکلنے ہر وقت انسان کو وہ یاد آتا ہے جس سے محبت اس کے دل میں ہوتی ہے اب یہ رات یہ ہے یہ بالکل ایک سائنٹفک رات ہے جس انسان نے اپنے دل کو اپنے اللہ سے اتنا مانوس کر دیا اور اتنا اتنی یاد اپنے دل میں اللہ کی بسا لی کہ وہ اکثر وقت میں یاد آتا رہے بار بار یاد آتا رہے جس جو, جو جس کی یاد کے لیے کوئی خاص اوقات کی پابندی نہ ہو جب انسان کا دل اتنے اونچے درجے کے محبوب سے اور اتنے مجسم حسن و جمال سے ساری دنیا کا حسن و جمال اسی ایک مالک نے پیدا کیا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا اس کے اندر خود کتنا حسن ہوگا اس کے اندر خود کتنی رونق ہوگی اس کے اندر خود کتنی کشش ہوگی جب کوئی انسان اس محبوب کی یاد اپنے دل میں اتنی بسا لیتا ہے تو اسے جب اپنا چہرہ آئینے میں یاد دکھائی پڑتا ہے تو اس کو اس چہرے کا بنانے والا یاد آتا ہے وہ جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو اس کو وہ نعمتیں دینے والا یاد آ جاتا ہے وہ جب پانی پیتا ہے تو پانی دینے والا وہ پیارا رب یاد آ جاتا ہے وہ جب سواری پر سوار ہوتا ہے تو اس کو وہ سواری دینے والا رب یاد آ جاتا ہے وہ جب کپڑے پہنتا ہے تو ان کپڑوں کے دینے والا وہ پیارا پروردگار یاد آ جاتا ہے وہ جب بستر پر لیٹتا ہے تو بستر کو دینے والا نیند کے ذریعے سے آرام و راحت کا تحفہ روزانہ دینے والا وہ پروردگار یاد آ جاتا ہے وہ جب آسمان کو دیکھتا ہے تو آسمان کا بنانے والا رب اسے ضرور یاد آتا ہے وہ جب ستاروں کو دیکھتا ہے وہ جب چوتھی رات کے چاند کو دیکھتا ہے وہ جب بدلتے ہوئے موسموں کو دیکھتا ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی بھیگی بھیگی ہواؤں کا لطف لیتا ہے وہ جب پھل کھاتا ہے وہ جب خوبصورت پھول دیکھتا ہے جب وہ اپنے گھر کے آنگن میں بچوں کی شکل میں کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھتا ہے جب وہ اپنے ماں باپ کے مقدس چہرے کو دیکھتا ہے جب وہ اپنے بھائی اور اپنی بہنوں کے پاک دامن چہروں کو دیکھتا ہے تو اس کو ہر موقع پر رب یاد آ جاتا ہے اتنا کنیکشن جس کے دل کو اس مالک سے ہو جاتا ہے عزیز نوجوانوں اس کے سوچنے کی سطح بہت بلند ہو جاتی ہے اس کو ایک عجیب طرح کا وقار ملتا ہے اعتماد ملتا ہے عزت ملتی ہے ترقی ملتی ہے یہ ایک عجیب راز ہے جتنا زیادہ جو انسان اپنے رب کی یاد اپنے دل میں بساتا ہے اتنا ہی زیادہ گندے اور نامناسب قسم کی یادوں اور جذبوں سے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے دل میں جگہ ہی نہیں رہتی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ممکن ہی نہیں ہے کہ جو نوجوان اپنی نوجوانی میں اپنے دل کے اندر اپنے اس مالک کی یادوں کو اس طریقے پر بسا لے اور اس کے دل میں ناپاک یادیں آتی رہیں اس کے دل میں نامناسب یادیں آتی رہیں نامناسب تمنائیں انگڑائیاں لیتی رہیں بالکل ممکن ہی نہیں اور جس انسان کے دل کی کیفیت ٹھیک ہوتی ہے نارمل ہوتی ہے تندرست ہوتی ہے بیمار نہیں ہوتی اس انسان کے منہ سے نکلنے والا ہر بول بہت اچھا اور پرکشش ہوتا ہے اس کا ہر منہ اس کی ہر حرکت اس کا چلنا اس کا بولنا اس کا بیٹھنا اس کا لوگوں سے ملنا اس کا خاموش رہنا اس کا لکھنا اس کا پڑھنا اس کی ہر ادا ایک وقار لیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی ہر ادا میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے اس بات پر بہت توجہ دینا میرے عزیز نوجوانوں اس کی ہر موو اس کا ہر اسٹپ وہ کسی کی نقل میں نہیں اٹھتا وہ کبھی کسی سے مروب نہیں ہوتا کسی کو حقیق بھی نہیں سمجھتا لیکن کسی سے مروب بھی نہیں ہوتا اس کی ہر ادا اس کا ہر موو اس کا ہر قدم اس کا ہر بول اس کا ہر فیصلہ اس کی ہر رائے اس کا ہر چوائس وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ الہامی ہوتا ہے یعنی وہ دنیا کے عام انسانوں کی نقل کرنے کے بجائے آسمان سے اترنے والی مسلسل ہدایت کے ماتحت ہو جاتا ہے وہ نوجوان وہ تنہائی میں بھی ہوتا ہے کوئی اس کو دیکھ نہیں ہوتا دیکھنے والا نہیں ہوتا وہ بالکل بند کمرے میں ہوتا ہے رات کا وقت ہوتا ہے کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوتا وہ کوئی گناہ کر سکتا ہے وہ کوئی غلط کام کر سکتا ہے وہ کوئی نامناسب کام کر سکتا ہے کہیں پر کوئی اس کو دیکھے گا نہیں مگر جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان بالکل تنہائی میں بھی کوئی غلط کام کرے یہ ایک اسٹیٹس ہے نوجوانوں جس تک پہنچنا بہت مشکل نہیں ہے تھوڑا سا ارادہ تھوڑی سی محنت ایک عزم ایک فیصلہ کہ مجھے اس منزل تک پہنچنا ہے مجھے اپنے دل کو ایسا بنانا ہے بہار آ جاتی ہے زندگی میں جدھر سے گزرتا ہے ایسا انسان یقین مانے یقین مانے جدھر سے گزرتا ہے اللہ کے بندوں کی زندگیاں بدلتی چلی جاتی محقق علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا کوئی ولی کسی علاقے سے صرف گزر جاتا ہے تو اس علاقے میں رہنے والوں کے دلوں کی صفائی ہو جاتی ہے وہ مثال دیا کرتے ہیں اس کی کہ اگر کوئی پرائم منسٹر آنے والا ہوتا ہے کوئی چیف منسٹر آنے والا ہوتا ہے تو پھر پہلے سے راستوں کی صفائی کی جاتی ہے اسٹریٹ لائٹس درست کی جاتی ہے سب کچھ آرڈر میں کر دیا جاتا ہے بالکل اگر دنیا کے کسی بڑے کے گزرنے سے سڑکوں کی صفائی کا دنیا والوں کا معمول ہے تو اللہ کے کسی دوست کے گزرنے سے دلوں کی صفائی کا معمول اللہ نہیں بنا سکتے اللہ تعالیٰ نظر نہ آنے والے فرشتوں کا عملہ لگا سکتے ہیں میرا ایک دوست آنے والا ہے اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کے دلوں کو بدل دو اس علاقے کے رہنے والے دلوں کی صفائی کر دو دلوں کے اندھیروں کو اندھیروں کو دور کر دو جس طرح سڑکوں کے اندھیروں کو دور کیا جاتا ہے اسی طرح دلوں کے اندھیروں کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر سکتے ہیں آج جس کلچر کے ماتھے عام طور پر لوگ جانے انجانے میں زندگی گزار رہے ہیں جو پرویل کر رہا ہے پوری دنیا میں جو ہر کچے پکے گھر میں گیا ہے جو ہر طرف چھایا ہوا ہے جس سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ہنڈریڈ پرسینٹ محفوظ ہوں کوئی نہیں کہہ سکتا اس کلچر کی ایک خاص بات یہ ہے اس تہذیب اور تمدن کی اور اس لائف اسٹائل کی ایک خاص بات یہ ہے جو اس کلچر نے ٹوٹلی اگنور کیا ہے انسان کے دل کو یورپ سے جو کلچر چلا جو مغرب سے لائف اسٹائل چلی جس کی دو چار چیزوں کی وجہ سے لوگ عام طور پر مسمرائز ہو گئے دھوکے میں آ گئے اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس لائف اسٹائل نے دل اور دماغ ان دونوں کو اگنور کیا اور خاص طور پر دل کو تو ہنڈریڈ پرسینٹ اگنور کیا اور اس کی جگہ پر سارے انسانوں کی توجہ ساری دنیا کے انسانوں کی توجہ بس دو اور آرگنس کی طرف لگا دی ایک پیٹ کی طرف اور ایک سیکس کی طرف ساری دنیا کے انسان مانے یا نہ مانے ان کے دل و دماغ پر چوبیسوں گھنٹے دو فکریں سوار ہیں پیٹ کا مسئلہ اور سیکس کا مسئلہ ہر وقت انسان کے دل پر جنسی جذبات اور خواہشات وہی تمنائیں وہی تصویریں وہی شوق وہی گانے وہی بول وہی پلیز وہی فلمیں وہی ادائیں ہر وقت انسان کے دل و دماغ پر آج کا یہ قابل رحم انسان یہ نفرت کے قابل انسان نہیں ہے یہ ہرکت نفرت کے قابل نہیں یہ کیا کرے انسان اس کے اس کو جو زندگی کا ایک اسٹائل دیا گیا ہے اس میں یہ اشارہ پیدا ہوا اس کو پتہ بھی نہیں ہے اس بات کا کہ کوئی پروگرام اس قسم کا بنایا گیا ہے کہ اس زمانے کے انسانوں کے کی توجہ ان کے دل کی طرف بالکل نہ ہونے پائے انسانی تاریخ میں دل کبھی اتنا اگنور نہیں کیا گیا انسانی تاریخ میں کبھی دل کو اتنا نظر انداز نہیں کیا گیا ایک اہمیت رہی ہے انسانی تاریخ میں دل کی کبھی انسان اس بات سے مطمئن نہیں ہوتا تھا عام انسان کہ اس کا پیٹ تو بھر جائے چاہے دل گندگیوں کا مجموعہ رہے انسان اس بات اس کا شرور رکھتا تھا اس انسان اس بات کے لیے اویئرنیس رکھتا تھا کہ بے شک میری بھوک کا کو مٹنا چاہیے بے شک مجھے کسی کا محتاج نہیں بننا چاہیے بے شک مجھے اپنی ضروریات پوری ہونی چاہیے لیکن میرا دل بھی تو مطمئن رہنا چاہیے میرا دل بھی تو خوش رہنا چاہیے میرے دل کے اندر ایک روحانی سکون تو رہنا چاہیے اس زمانے کا انسان عجیب ہے آپ لاکھوں انسانوں کا سروے کیجیے اور آپ ایک ایک سے پوچھیے کہ سچ بتائیں آپ ہر وقت خوش رہتے ہیں سچ بتائیں آپ کو روحانی سیٹسفیکشن اور اندر کا قلبی اطمینان رہتا ہے کیا جواب ملے گا کیوں بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا تجربہ اب تک آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کتنے پرسنٹ لوگ ملیں گے کہ میں بہت خوش رہتا ہوں ملیں گے لوگ وہ جس کے کوٹھی میں آپ جائیں گے تو حیران رہ جائیں گے جس کے پاس لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں کھڑی ہوں گی جس کے پاس بیسوں کا اسٹاف ہوگا وہ جس کے پاس بہت قیمتی بنگلے ہوں گے بہترین کارپیٹس ہوں گے شاندار کھانے ہوں گے بہترین فرنیچر ہوگا اگر تنہائی میں آپ اس سے پوچھیں گے تو شاید سب سے زیادہ آپ کو غم کا مارا وہی نظر آئے فرسٹریشن کا شکار حسرتوں میں مبتلا غیر مطمئن پھوٹ پھوٹ کے روئے ہمارے وہ اللہ والے اور ان کی جوتیوں میں بیٹھنے والے ہم جیسے بالکل بے حیثیت طالب علم ایسے ایسے لوگ ہمارے بڑوں کے پاس آتے ہیں ایسے ایسے لوگ ہمارے بڑوں کے پاس آتے ہیں کہ جن کو جن جن پر کروڑوں انسان رش کرتے ہیں جن سے فوٹوگراف لینے کے لیے ہزاروں نوجوان لائن میں لگتے ہیں اور جن کی تصویریں لڑکے اور لڑکیاں اپنی ڈائریز میں رکھتے ہیں ان کے لاکھوں لوگ فین ہوتے ہیں اور ان کی بیماری کی خبر اگر اخبار میں چھپ جاتی ہے تو ہزاروں لوگ دنیا میں مقبول ہو جاتے ہیں فلاں فلم ایکٹر بیمار پڑ گیا اور فلاں پلیئر بیمار پڑ گیا ایسے ایسے لوگ چھپ چھپ کر رات کی تنہائیوں میں جب اللہ والوں کے پاس آتے ہیں تو میں نام نہیں لوں گا وہ نام امانت ہے اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں جیسے دنیا میں ان سے بڑھ کر پریشانیوں میں مبتلا اور خوشیوں سے محروم نہ کوئی شخص پہلے ہوا تھا نہ آج کیا وجہ ہے کیوں آج کا انسان جو پہلے کے مقابلے میں بہت اچھے مکانوں میں رہتا ہے پہلے کے مقابلے میں بہت اچھے کھانے کھاتا ہے بہت اچھی گھڑیاں پہنتا ہے بہت اچھے سوٹ پہنتا ہے بہت اچھے ساکس اور شوز پہنتا ہے بہت اچھی سواریوں میں سوار ہوتا ہے بہترین ٹیلی فون استعمال کرتا ہے سوچا بھی نہیں تھا ہمارے باپ دادا نے اس قسم کی کو لیکن کیا وجہ ہے پہلے جب یہ سب چیزیں نہیں تھیں تو انسان خوش رہا کرتے تھے اور اب جب کہ یہ چیزیں کر کرتی ہیں تب انسان آج کا خوشیوں سے محروم کیا وجہ ہم لوگوں نے بچپن میں فارسی زبان کے ادب میں اس سے کہانیاں پڑھے تھے پرشن زبان انسانی تہذیب تمدن سکھانے اور انسانی اخلاقیات سکھانے کا سب سے زیادہ مالدار وسیلہ رکھتی ہے تو بالکل بچپن میں جو فارسی کی کتاب پڑھی تھی اس میں قصہ پڑھا تھا اور اس قصے میں بڑا سبق تھا آج تک وہ سبق بہت کام دیتا ہے پڑھا یہ تھا کہ ایک بادشاہ سلامت بیمار ہوئے اور بہت بیمار ہوئے بہت علاج کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہے تھے ایک بہت بڑے نام پر طبیب صاحب کو حکیم صاحب کو باہر سے بلایا گیا وہ آئے اور انہوں نے ان بادشاہ سلامت کو دیکھا ہسٹری سنی اور انہوں نے ایک علاج پرسکرائب کیا تجویز کیا ایک نسخہ لکھا اور نسخہ کیا تھا نسخے میں صرف یہ لکھا تھا کہ ان کو کسی ایسے آدمی کا کرتا پہنا دیا جائے جو بہت خوش رہتا بس یہ ٹھیک ہو جائے لوگوں نے سوچا کہ بادشاہ سلامت اس وقت کیونکہ خود بیمار ہیں اس لیے خوش نہیں ہیں تو ان کے بعد جو نمبر دو کے ہیں وزیر اعظم صاحب وہ تو بہت خوش رہتے ہوں سب سے بڑے آدمی اس لیے ان کا کرتا لے لیا جائے بادشاہ سلامت کو پہنا لیا جائے بیماری سے شفا مل جائے گی حکیم صاحب نے یقین دلایا پہنچے وزیر اعظم کے پاس اور ان سے ریکویسٹ کیے کہ کرتا دے دیجیے حضور کیوں بادشاہ سلامت بیمار ہیں جن حکیم صاحب کو آپ نے باہر سے بلوایا تھا انہوں نے دیکھ کر یہی نسخہ بتایا ہے کہ ایسے آدمی کا کرتا ان کو پہنا دیا جائے جو ہمیشہ خوش رہتا تو آپ سے زیادہ خوش تو اس ملک میں کوئی ہوگا نہیں آپ سب سے زیادہ پاورفل بڑے آدمی ہیں اس لیے آپ اپنا کرتا دے دیجیے تو وزیر اعظم نے یہ سن کر کہا کہ دیکھو میرے کرتے تو سب حاضر ہیں لیکن اگر یہ شرط ہے کہ خوش آدمی کا کرتا چاہیے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں خوش تو نہیں میں اپنے ایک بادشاہ کو دھوکہ تو نہیں دوں گا میں ان کا بہت ممنون ہوں اس لیے بھائی کرتے پجامے سب حاضر ہیں لیکن میں اگر خوش آدمی کا کرتا چاہیے تو میں خوش نہیں رہتا بہت لوگ پریشان ہوئے اس کے بعد پھر اور دوسرے وزیروں کے پاس گئے جس وزیر کے پاس جاتے تھے بڑی امید کے ساتھ جاتے تھے دیکھنے میں وہ بڑا خوش نظر آتا تھا لیکن جب اس سے بات کہتے تھے تو وہ وہی جواب دیتا تھا جو وزیر اعظم نے دیا کرتے پجامے سب حاضر ہیں لیکن بھائی اگر یہ شرط ہے کہ خوش آدمی کا کرتا چاہیے تو میں خوش تو نہیں رہتا وزرا کو چھوڑ کر پھر بڑے بڑے امیروں ملینائز اور بلینائز کے پاس جو سرکاری ٹیمیں گئیں لیکن ہر ایک نے وہی جواب دیا لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب چھوڑو امیروں کو اور چھوڑو چھوڑو وزیروں کو اب چلو دیہاتوں جی، میں غریبوں کے پاس سرکاری ٹیمیں مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ٹیم کو ایک دیہات میں ایک کھیت میں ایک بڑے میں نظر آئے بوڑھا سا آدمی تالاب میں لٹکائے ہوئے بیٹھا تھا اور مستی سے نہا رہا تھا ہر طرح دیر کے بعد پانی ڈالتا کوئی گیت گاتا زور سے ہنستا دور سے دیکھا تو اس چین نے سمجھ لیا مل گیا خوش آدمی پہنچے اس کے پاس اس بڑے میاں کے پاس اور ان سے جا کر کہا کہ کیا کرتے ہو بڑے میاں کہنے لگا کہ میں کھیت میں مزدوری کرتا ہوں چھوڑو مزدوری مزدوری اب تو تمہارے بہت آرام کے دن آ گئے اب تو تمہاری نسبت بدل جائے گی مزے آئیں گے تم خود نواب بن جاؤ گے دس نوکر تمہارے یہاں کام کریں گے حیرت میں رہ گیا کہنے لگا کہ یہ سب ہوگا کیسے تو ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہے ان کو ایک بہت بڑے حکیم صاحب نے بتایا ہے کہ خوش آدمی کا کرتا پہنا دیا جائے تو ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ تو ہم لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ تم بہت خوش آدمی ہو اس لیے دیر مت کرو کرتا دے دو بادشاہ سلامت پہنیں گے ٹھیک ہوں گے تم کو بلائیں گے اور تم کو سونے میں تول دیں گے اور بہت انعام دیں گے مزہ آئے گا تم کو یہ سب سن کر بہت زور سے ہنسے وہ بڑے میاں کہنے لگے بچوں یہ تو ٹھیک کہتے ہو کہ میں بہت خوش رہتا ہوں لیکن کرتا تو میرے پاس ہے دیکھ رہے ہو ایسے ہی بیٹھا ہوں دھوتی بہنیں اور نہا رہا ہوں میرے پاس تو کرتا نہیں جن کے پاس کتے تھے وہ خوش نہیں تھے اور جو خوش نکلا اس کے پاس ایک بھی کرتا نہیں یہ لیسن ہے یہ سبق ہے بے شک باہر کی یہ چیزیں نعمتیں ہیں ہم کوئی گنائی نہیں کر سکتا کوئی گنائی نہیں کر سکتا کہ مکان نعمت ہے کپڑے نعمت ہیں بستر نعمت ہے یہ سب نعمتیں ہیں لیکن خوشیوں اور اطمینان کا اسپرچل سیٹسفیکشن کا دار و مدار ان چیزوں پر بالکل نہیں وہ کوئی اور چیز ہے اور اس چیز کو آج کے آج کے کلچر نے آج کی تہذیب نے آج کے لائف اسٹائل نے ٹوٹلی اگنور کیا ہوا ہے محروم کر دیا ہے انسانوں کو اور وہ کیا ہے وہ میرا اور تمہارا دل دل ہے خوشیوں کا گہوارہ دل ہے اطمینان کا برکت دل ہے اندر کی خوشیوں کا ایک سینٹر جب انسان کا دل گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے جب انسان کا دل بالکل مطمئن ہوتا ہے جب انسان کا دل اپنے مالک کی یاد سے آباد ہوتا ہے جب انسان کے دل میں نامناسب تمنائیں نہیں ہوتی جب انسان اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھ کر دنیا میں جیتا ہے کہ میں تھوڑے دن کے لیے اس دنیا سے گزرنے کے لیے آیا ہوں میری اصل منزل یہ نہیں اس لیے بہت زیادہ ٹینشن لینا دنیا کی مسائل کا بہت زیادہ کنسرن اپنے دماغ پر اپنے دل پر تاری کر لینا دنیا کے مسائل کا یہ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو یہ نہیں جانتا کہ یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے اصل تو آگے کی زندگی ہے ایک انسان ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے ایک انسان ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہوتا ہے کبھی ہوائی جہاز لیٹ ہوتا ہے کبھی فلائٹ میں کوئی ڈسٹربینس ہوتا ہے کبھی آدمی کو ریل میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آدمی تسلی دیتا ہے اپنے آپ کو اپنے بچوں کا بیٹا تھوڑی دیر کی بات ہے بس چند گھنٹے برداشت کر لو پھر تو ان اپنے گھر پہنچ جائے بالکل اسی طرح اللہ عظیم جس دنیاوی زندگی کی مثال ہے جو لوگ اپنے دل کو صحیح یقین سے آباد کرتے ہیں وہ اگر زندگی میں کبھی پریشان ہوتے ہیں اور اس زندگی میں تو اتار چڑھاؤ آ کر رہتے ہیں یہ زندگی کبھی کبھی کبھی بھی کسی کے بھی ایک سے نہیں گزرتی آ کر رہتے ہیں اتار چڑھاؤ تو انسان بہت آسانی کے ساتھ بہت ہمت بہت پیشنس بہت صبر بہت بہت گرج کے ساتھ اپنے کو سمجھاتا ہے کہ یہ تھوڑے دن کی بات ہے پریشان نہیں ہوتا نروس نہیں ہوتا مایوس نہیں ہوتا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ڈپریشن کا عربی میں ترجمہ کیا ہے میں آپ کو حیران حیرانی سے بتاؤں گا کہ ڈپریشن کا کوئی اکویلنٹ لفظ عربی میں ہے ہی نہیں اس کی وجہ یہ الفاظ بنتے ہیں تہذیبوں کے تجربوں کی وجہ سے اسلامی تہذیب میں کوئی انسان ڈپریسڈ ہوتا ہی نہیں تھا لہٰذا عربی زبان میں ڈپریشن کے لفظ کی ضرورت ہی کیا غریب سے غریب انسان مست رہتا تھا مطمئن رہتے تھے لوگ اس لیے کوئی عربی زبان میں لفظ ہی نہیں اور یہ جو زبان کی بات میں نے چھڑی یہاں سب بہترین صلاحیت رکھنے والے نوجوان جمع ہیں اللہ آپ کی قسمت کو بلند کرے اور آپ کی نصیب کو روشن کرے آپ کو ایک چیز دس لطیفہ اور سنا آپ میں سے بہت سے لوگ انگلش لٹریچر میں کوئی ماسٹرز کر رہا ہوگا کوئی ریسرچ کر رہا ہوگا کوئی شیکسپیئر کو ورس ورک کو ٹینسن کو پڑھ رہا ہوگا میں آپ سے پوچھتا ہوں بدتک کا لفظ اس کے لیے کوئی انگلش میں لفظ ہے میں تھوڑی دیر انتظار کروں گا کوئی قابل ساتھ پڑے ہوں اور بتائیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ انگلش کوئی بتائیے کوئی لفظ جس میں ایک لفظ میں ہم ترجمہ کر سکیں برکت کا یہی سوال میں جو آپ سے کر رہا ہوں وہ میں نے اسٹینفرڈ یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے پوچھا اسٹینفرڈ یونیورسٹی امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے امریکن پریزیڈنٹس کے زیادہ تر بچے اور بچیاں وہیں پڑھتے جس وقت میں اسٹینفرڈ میں گیا تھا اور میں نے وہاں پر ایک لیکچر دینے کا مجھے موقع ملا تو انہی میں بل کلنٹن کی لڑکی چیرسیا بھی تھی اور اسی اسٹینفرڈ یونیورسٹی کے انگلش ڈپارٹمنٹ کے سربراہ سے میں نے پوچھا وہ عربی بھی جانتے تھے لبنان میں دس بارہ سال وہ رہے اس لیے بہت اچھی عربی جانتے تھے وہ اور تھے وہ انگلش زبان کے بہت بڑے ماہر انٹرنیشنلی ریناؤنڈ آدمی ہیں وہ انگریزی لٹریچر کے اعتبار سے میں نے ان سے پوچھا کہ برکت کا کوئی ترجمہ ہے تو وہ حیران رہے میں نے کہا بول ہی نہیں سکتا اس لیے کہ آپ کی تہذیب میں ہی برکت نہیں ہے تو آپ کی زبان میں کیسے برکت نہیں سوال ہی پتہ نہیں چھوڑ نہیں سکتا اور نوجوانوں ان کو ایک لفظ اور دیتا ہوں پاکی بہارت لاؤ اس کے لیے کوئی انگلش کر بہت قابل لوگ ہو بتاؤ ماں کے پیٹ سے انگریزی بولتے ہوئے نکلے تھے اب کیوں خاموش ہو نے تو ماں سے بھی تھینک یو ہی کہا ہوگا بجائے جزاک اللہ کی اب کیوں خاموش کہاں ہے تار نہیں ہو سکتا میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ان کا کلینلی نے کہا سبحان اللہ کیا ہر کلین چیز پاک ہوتی صفائی الگ چیز ہے پاکی الگ چیز ہے بات یہ ہے کہ پاکی کا جو کانسیپٹ ہے وہ دنیا کی کسی تہذیب کے پاس ہے ہی نہیں وہ صرف ابراہیمی اور محمدی تہذیب کے پاس اس لیے صرف ابراہیمی اور محمدی زبانوں میں طہارت کے الفاظ ہیں دنیا کی کسی زبان میں پاکی کا کوئی لفظ ہی نہیں کیا کیا پیاری تہذیب اللہ نے ہمیں تم کو دی کیا خوبصورت تہذیب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی اس تہذیب کو چھوڑ کر ہم وہ تہذیب اختیار کریں یہ انجانے میں کسی سے غلطی ہوئی ہو تو اللہ اسے معاف کر دے لیکن اب میری دلی تمنا ہے اب شعور کا دور زندگی میں آ جانا چاہیے اب آپ کے دل کی گہرائیوں سے اللہ تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ اللہ اب تک ہم کچھ زیادہ واقف لیں ہم سے کچھ غلطی ہو گئی معاف کر دیں ہم کچھ زیادہ سمجھے ہوئے نہیں تھے ہم کوئی بہت گہری ایجوکیشن نہیں گئی ہمیں کوئی بہت صحیح تربیت نہیں مل پائی اللہ ہم نے مس کر دیا چانس کو ہم وہ نہیں ہیں جو دنیا ہم کو بنانا چاہتی ہے ہم آپ کے رہیں گے اللہ دنیا ہم کو ہزار آپ سے دور کر دینا چاہے ہم آپ سے دور نہیں جانا چاہتے ہمیں پتہ نہیں تھا کیا کریں ہم ہم کریں کیا ہم ایسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں شروع سے داخل کر دیے گئے جہاں ہم کو نہ کلمہ پڑھایا گیا نہ جہاں ہم کو جنت روزہ بتائی گئی ہم کو تو وہاں سیف اور پک سیف اور بس ہم کو جانوروں کی سیر کرائی گئی ہم کو نہیں بتایا گیا ہم نے کاش اس تعلیم سے اپنی ایجوکیشن کا آغاز کیا گیا ہوتا جہاں جہاں اردو کے پہلے قاعدے میں پڑھایا جاتا ہے ارف سے اللہ کو بے سے بڑوں کا کہنا مان آپ ذرا ایک ای بی سی ڈی پڑھانے کا وہ انداز ہے جہاں جانور کی تصویر سامنے رکھ دی جائے اور ایک الف با پڑھانے کا وہ انداز ہے کہ بچہ پہلا حرف پڑھ رہا ہے الف اور اس الف کے ساتھ اس کو پڑھایا جا رہا ہے الف سے اللہ کو پہچان بے سے بڑوں کا کہنا مان ساری تہذیب اس کے اندر آ رہی ہے بات یہ کشمیر کے نوجوانوں تم سے تو یہ امید ہے کہ تم انشاءاللہ دور دور تک بسنے والے نوجوانوں کو مغرب کی اس حیوانی تہذیب کے جنگل سے نکالو ہم تم کو قوموں کا قائد بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں لیڈرس دیکھنا چاہتے ہیں فالوور بھی دیکھنا چاہتے فالوور بننا تو بہت آسان ہے کاہل انسان فالوور بن سکتا سست و لیزی انسان فالوور بن سکتا سیلف کانفیڈینس کی نعمت سے محروم انسان فالوور بن سکتا ہے دن کو سونے اور رات کو کھیلنے والا انسان فالوور بن سکتا ہے اپنی جوانیوں کو داغدار کر دینے والا انسان فالوور بن سکتا ہے فالوور بننے کے لیے کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے فالوور بننے کے لیے اپنے آپ کو کچھ کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو چاہو دیکھو جو چاہو سنو جو چاہو بولو جو چاہو انجوائے کرو اور فالوور کی بھیڑ میں ایک مکھی اور مچھر کی طرح اضافہ کر دو بہت آسان ہے لیکن لیڈر بننا رہنما بننا سیویئر بننا قوموں کو بچانے والا بننا قوموں کا نجات دہندہ بننا قوموں کا مسیحا بننا اس کے لیے ابراہیم موسا عیسا اور محمد کا دامن تھامنا ہو اس کے لیے دنیا کو بچانے والی عظیم ہستیوں کو پڑھنا ہوگا ان سے اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا یہ وہ نام ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اینڈ بلینس انسانوں کو بچایا ہے جو واقعی دنیا کے قوموں کے قائد ہیں واقعی دنیا کے قوموں کے رہبر ہیں یہ وہ لوگ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے کچھ نوجوان ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے یہاں آ کر خوشی بھی ہوتی ہے دکھ بھی ہوتا ہے میں دنیا میں بہت جگہ جاتا ہوں بہت زیادہ میری قسمت میں دنیا بھر میں ملک بھر میں ڈھونڈنا لکھا ہے ابھی تک تو اس کے باوجود میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ جو ایمانی صلاحیت جو روحانی استعداد اے کشمیر کے نوجوانوں تمہارے اندر ہے وہ بہت کم جگہ دیکھنے کو ملتی لیکن نوجوانوں تم اپنے کو نہیں پہچان پا رہے تم اپنے کو نہیں پہچان پا دنیا تمہارے پوٹینشیل کو پہچانتی ہے اسی وجہ سے تم پر بہت زیادہ محنت کرتی ہے تم پر لچائی ہوئی نگاہ ڈالتی ہے دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ اگر یہاں کے نوجوانوں نے اپنے کو پہچان لیا تو ہزاروں کلومیٹر دور تک یہ انقلاب لے دنیا جانتی ہے تمہارے عشق کے جذبات کو دنیا جانتی ہے تمہارے نصب کو دنیا جانتی ہے تمہارے روحانی شجرے کو دنیا جانتی ہے تمہارے آبا و کو دنیا جانتی ہے امیر کبیر شیخ ہمدانی کو دنیا جانتی ہے سید بلبل شاہ کو دنیا جانتی ہے سلطان العارفین کو دنیا جانتی ہے ان کی روحانی میراث کو اور یہاں کی مٹی میں ان کے فیوز و برکات آج بھی موجود آپ سمجھتے ہو میں تم کو دین سکھانے آتا ہوں اس غلط فہمی سے نکل جاؤ میں یہاں کی بازی سے گزر کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے آتا ہوں اللہ اللہ میں تم سے یہ کہوں کہ تم لڑکیوں سے باتیں مت کرو میں تم سے یہ کہوں کہ تمہاری تمہاری گرل فرینڈس نہیں ہونی چاہیے میں تم سے یہ کہوں کہ موبائل سے تم ناجائز باتیں مت کرو میں تم سے یہ کہوں کہ انٹرنیٹ پر ننگی تصویروں کو مت دیکھا کرو اگر میں یہ کہوں تو میری زبان کو پکڑ لینے کا تم کو حق ہے تم کہنا کہ حضرت آپ کہاں بات کر رہے ہیں آپ ایودھیا اور کاشی اور مدرا میں بات کر رہے ہیں یا آپ بابئی مقدس میں بات کر رہے ہیں آپ کہاں بات کر رہے ہیں اگر میں تم سے یہ کہوں تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے میں کسی شہزادے اور کسی کراؤن پرنس اور کسی بری عہد کے پاس دکھا دیا جاؤں اور مجھ سے کہا جائے کہ یہ بری عہد ہیں اور اس سلطنت کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے اور آپ کو پانچ منٹ جبق دیا جاتا ہے آپ اس شہزادے کو کچھ نصیحت کر دیں تو بتاؤ نوجوانوں میں اس شہزادے کو کیا نصیحت کروں گا میں یہ کہوں گا کہ محل کی بھنگن سے عشق مت کرنا میں یہ کہوں گا وہ نہیں اس شہزادے سے میں یہ کہوں گا کہ شہزادے معذم انصاف کے ساتھ اپنی حکومت چلائیے گا غریبوں کے ساتھ ذرا اچھا سلوک کیجیے گا بہت دن ہو گئے آپ کے علاقے کے غریبوں کو کوئی محبت بھرا رہنما نہیں ملا میں ان سے یہ کہوں گا اسی طرح میں تم شہزادوں سے تم نوجوانوں سے یہ نہیں کہنے آیا ہوں کہ تم گندی فلمیں مت دیکھا کرو میں یہ نہیں کہنے آیا ہوں کہ تم اپنے نوجوان اپنی جوانی اپنی جوانی کو بے داغ رکھنا میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں اس جھوٹ کی ہوئی انسانیت کو تمہارے سوا کون بچانے والا ہے تم نے تم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ تمہارے لیے تڑپے تھے محمد الرسول اللہ تمہارے لیے انہوں نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے تھے تمہارے لیے ان کی نمازے بھوکے رہے تھے تمہارے لیے ان کے گھر میں پیٹوں چولہا نہیں چلتا تم ان پر درست شریف پڑھتے ہو تم مکہ مدینے جانے کے لیے بے چین رہتے ہو تم اور فلمیں تم اور میوزک تم اور گندے گانے مجھے مجھے آپ سے یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہاں اگر کسی عزیز نوجوان سے عزیز میرے بھتیجے سے میرے جگر کے ٹکڑے سے کبھی کوئی گناہ ہو گیا ہو ابھی معافی مانگ لو ابھی میں وعدہ کرتا ہوں اللہ انتظار میں ہیں کہاں ہے وہ میرے بندے جو مجھ سے معافی مانگ کہاں ہے وہ نوجوان بہت کریم ہے اللہ بہت رحیم ہے نوجوانوں اپنے اوپر تو رحم کھاؤ دنیا پر بھی رحم کھاؤ دنیا انتظار میں بندہ دنیا پاک دامن نوجوانوں کے انتظار میں تن آ گئی ہے دنیا تنگ ہے ناچتے ناچتے گانے گانے گاتے گاتے سکون نہیں مل رہا ہے یہ کبھی اس نے شروعات کی تو اس نے اسموکنگ سے شروعات کی کہ چلو سگریٹ پئیں گے کچھ دیر کے لیے سکون ملے گا اس سے بھی نہیں ملا تو اس نے سگار نکالا چلو سگار پیئیں گے وہ ذرا دیر تک چلے گا اس سے سکون ملے گا اس سے بھی کام نہیں چلا چلو پھر کچھ شراب پیئیں گے کچھ ڈنکنگ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے سکون ملے گا وہ بھی خوب پی کے دیکھ لی اس سے بھی سکون نہیں ملا اس نے پھر ڈرگس کا تجربہ کیا کہ لاؤ ڈرگس کی طرف جائیں چاہے اس سے کچھ سکون ملے لیکن سکون ان چیزوں میں نہیں ہے نوجوانوں سکون تو تقوی میں ہے سکون تو دامی میں ہے سکون گناہ کرنے میں نہیں ہے سکون گناہوں سے اپنے کو روک لیتے عجیب بات ہے یہ ذرا سی بات اگر سمجھ میں آ جائے نا تو پوری زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے آج کا انسان دوڑتی بھاگتی زندگی سے بے وفا دوستوں سے تنگ آ جاتا ہے خود غرض لوگوں سے تنگ آ جاتا ہے ہر انسان کو تجربے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں کوئی مخلص نہیں ہے کوئی وفادار نہیں ہے میں بہت اہم چپکی ہوئی سچائی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں نوجوانوں جب نوجوانی کی زندگی میں انسان داخل ہوتا ہے کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا ٹین ایج میں جب آتا ہے نا اس کے اندر ایموشنس ڈیولپ ہوتے ہیں کچھ تمنائیں کچھ شوق کچھ رمن کے قسم کے تصورات یہ انسان کی فطرت یہ بایولوجی ہے انسان خدا نے بہت ہی پلاننگ کے تحت ہر لڑکے اور لڑکی کے دل میں یہ شوق رکھے ہیں ہر لڑکا اس کا خواب دیکھتا ہے ہر لڑکی اس کا خواب دیتی ہے کوئی ہو جو صرف میرا کوئی ہو جو صرف میرے لیے میں اس کا ہوں اور وہ میرا میں اس میں اس کے لیے جوں وہ میرے لیے جیے اس میں کوئی شریک نہ ہو یہ ہر انسان کی تمنا اور یہی جو انسان کے قدم بہتتے ہیں اگر اس کو صحیح ایجوکیشن نہ ملے اگر اس کو صحیح بر وقت بانی نہ ملے ہر لڑکے اور ہر لڑکی کے اندر ایک تمنا ہو اور اسی تمنا کی وجہ سے انسان دوستیاں کرتا ہے اس کا فرینڈ سرکل ہوتا ہے پہلے لڑکوں کے لڑکے ہی دوست ہوتے ہیں اور آگے چل کر آگے بڑھ کر پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد فیمل فرینڈس ہونے لگتی ہیں گرل فرینڈس ہونے لگتی ہیں اسی طرح لڑکیاں جب اس ایج میں آتی ہیں تو وہ اکیلا پن محسوس کرتی ہیں کچھ مس کرتی ہیں یہ ایک سائیکولوجیکل حقیقت ہے اور بڑی پلاننگ کے تحت انسانوں کے پروردگار نے دراصل یہ سائیکولوجی بنائی ہے یہ نفسیات بنائی بہت اس میں حکمت ہے میں آج کھول کر اللہ تعالیٰ کی خدمت کو اپنے نوجوان عزیز بچوں کو سمجھا دینا چاہوں تاکہ آپ ویل ایجوکیٹڈ ہو جائیں آپ سمجھیں کہ یہ کیا جذبات ہیں میرے اندر یہ اس طرح کہنے سے کام نہیں چلے گا بچوں یہ بہت حرام ہے غلط ہے نہیں یہ طریقہ کافی نہیں ہے ہمیں آپ کے درد کو سمجھنا ہوگا ہم آپ کے پین کو سمجھنا ہوگا ہمیں آپ کی کنسرنس کو سمجھنا ہوگا ہمیں آپ کی فطرت کی چپتی ہوئی جذبات کو سمجھنا ہوگا اور ہمیں نہیں بھولنا ہوگا کہ ہم بھی اسی عمر سے گزرے ہم بھی اسی اسٹیج سے گزرے لیکن ہم اپنا کوئی کمال نہیں ہے کمال اس رب کا ہے جس نے ایسے ماں باپ کی گود میں پروان چڑھایا جنہوں نے شروع سے ہم کو دن کا اجالا سمجھایا رات کا میرا جنہوں نے ہم کو زندگی کی نیچ سمجھائی اور کھول کھول کر ہم کو سمجھایا چنانچہ اللہ نے اپنے کرم سے ایسا محفوظ رکھا کہ جس کے بعد اگر ہم زندگی بھر سجدے میں پڑے رہیں تو اپنے رب کا شکر نہیں ادا کر ہمارے نوجوان کا قصور بہت کم ہے قصور اس بات کا ہے کہ ہم ہمارے ہمارے ماں باپ اپنے نوجوانوں کو زندگی کی سچائیاں سمجھاتے ہیں قصور اس ایجوکیشنل سسٹم کا ہے جس ایجوکیشنل سسٹم نے بچوں کو ماں باپ سے کاٹ دیا ماں باپ کو بچوں سے کاٹ دیا ہے نہ بچوں کے پاس وقت ہے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا نہ ماں باپ کے پاس وقت ہے اپنے بچوں کے پاس بیٹھنے کا یہ اکنامک سسٹم جس نے انسان کو اور مرد کو ایک بیل بنا رکھا ہے اور وہ صبح سے رات تک صرف پیسہ کمانے میں جٹا رہتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بھی وقت فارغ نہیں کر پاتا عجیب بات ہے کاروبار ایک سورس تھا آرام کا کاروبار ایک سورس تھا اپنے بچوں کو اچھی پرورش دینے کا لیکن کاروبار اب سورس نہیں رہا کاروبار اٹ سیلف ایک مقصد بن گیا کمال ہے جس جو اس آرام کے لیے پہلے کا انسان بزنس کیا کرتا تھا آج کا انسان آرام کے لیے بزنس نہیں کرتا بلکہ بزنس کے لیے بزنس کرتا ہے ایک دوسرے سے پڑھ جانے کے لیے بزنس کرتا ہے وہ بزنس کرتا جاتا ہے اور اسے آرام سے محرومی بڑھتی جاتی ہے جتنا بزنس بڑھتا جاتا ہے اتنی تکان بڑھتی جاتی ہے اتنا ٹینشن بڑھتا جاتا ہے اور اتنا آرام کم ہوتا جاتا ہے یہ موجودہ اکنامک سسٹم کی نحوست ہے یہ کنزیومر مارکیٹ کا جو پروگرام جو کلچر اس وقت دنیا میں دنیا میں چلا ہوا ہے جو کنزیومرزم کا جو جو, جو, جو اس وقت کلچر دنیا میں چلا ہوا ہے جس نے گریڈ میں اور لالچ میں انسانوں کو مبتلا کر دیا ہے ہمیشہ مبتلا کر دیا ہے اس نے انسانوں سے چین و آرام سیکھ چین و سکون چھین لیا تو یہ ایجوکیشنل سسٹم جس کی وجہ سے نہ پیرنٹس کو اور اکنامک سسٹم جس کی وجہ سے نہ پیرنٹس کو بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے نہ بچوں کو پیرنٹس کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے اور ایک بات میں اور کہوں امید ہے کہ تم اس کو جھٹلاؤ گے نہیں آج کل کا ایجوکیشنل سسٹم سائلنٹلی بچوں کے دل میں ایک خیال ڈال رہا ہے ہمارے ماں باپ پرانے زمانے کے لوگ یہ نہیں جانتے ہم جانتے تمہیں بتاؤ سچائی ہے کہ تم سچ بولنے والے نوجوانوں ہمت کرو اندر یہ ایک عجیب طرح کا میسج جا رہا ہے جانتے ہو جانتے ہو انسان کی سمجھ سائنس اور کیمسٹری کی کتابوں کو پڑھ کر ڈیولپ نہیں ہوتی جتنی تجربوں سے ڈیولپ ہوتی ہے یاد رکھنا اے نوجوانوں چاہے تمہارے ماں باپ بے پڑھے لکھے ہوں کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم ان سے زیادہ سمجھدار ہمیشہ یہ سمجھنا نہیں ہمارے ماں باپ بہت زیادہ سمجھدار ہیں جب تم خود ماں باپ بنو گے نا تب تم کو میری یہ بات یاد آئے تب تم کو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی کہنے والا کیا قیمتی بات کہہ گیا میں پھر ایک مطلب ایک لطیفہ سناتا ہوں میں نوجوانوں سے جب بات کرتا ہوں تو ہر کچھ دیر کے بعد کوئی ایسی بات ضرور کہتا ہوں جس سے نوجوان ہنسے پسند ہے رب کعبہ جی میں تمہارے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں میں تم کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں پھول مرجھایا ہوا نہیں اچھا لگتا اور نوجوان غم زدہ نہیں اچھا لگتا سنو ایک ایک نوجوان لڑکے کا رشتہ طے ہو گیا ایک بہت بڑی شہزادی کے ساتھ قسمت کی بات تھی کہ ایک شہزادی کے ساتھ ایک نوجوان کی شادی طے ہو گئی اب جب وقت آیا نکاح کا بارات لے کر جانے کا تو لڑکی والوں نے اچانک لڑکے والوں سے یہ کہا کہ ہمارے یہاں کی ایک روایت ہے کہ بارات میں کوئی بوڑھا نہیں آنا چاہیے صرف نوجوان آنے چاہیے اگر ایک بوڑھا ہم نے بارات میں دیکھ لیا تو ہم رشتہ توڑ دیں گے بارات کو واپس کر دیں گے اپنے جب دادا صاحب نے یہ بات سنی تو وہ بہت ناراض ہوئی تمہارا دماغ ہے بھائی مجھے لے چلو پچھتاؤ گے تم لوگ یہ شک مانو مت لیکن وہ لڑکا اتنا بڑا مجنو تھا اس لیلا کا اور اتنا دیوانہ تھا اس شہزادی کا کہ اس نے راضی کیا دادا کو ہاتھ در جوڑ کر آپ تھوڑی دیر صبر کر لیں گے مچ جائیں گے بڑی مشکل سے رشتہ ہوا ہے وہ لوگ رشتہ توڑ دیں گے ہم نوجوانوں کو بھیج دیجیے ہم لوگ رخصت کر کے لے آئیں گے پھر آپ دعا دے دیجیے گا دلہن لیکن دادا نہیں مانے انہوں نے بہت اصرار کیا بچے پھر اصرار کرتے رہے لیکن پھر اس کے بعد اس دادا نے کہا کہ دیکھو بچوں میں ایک بات مان لو ایک ترکیب بتاتا ہوں تم لوگ ڈھولک تو لے کے جاؤ گے نا ڈھول بجانے کے لیے ڈھولک سمجھتے ہیں آپ لوگ تو ایک بڑی سی ڈھولک لے جاؤ اور میں تو بڑھاپے کی وجہ سے مختصر سر ہو گیا ہوں تو مجھے اس میں لپیٹ کر رکھ لینا میں اسی ڈھولک میں چپ تہ سے جھک کے بیٹھ جاؤں گا اور تم بجاتے لے جانا کسی کو کیا معلوم کہ اس کے اندر کوئی بوڑھا ہے لوگ سمجھیں گے ڈھولک ہے کوئی کرائسس ہو تو میں تمہارے کام آ جاؤں گا ہاں ہاں ٹھیک یہ ترکیب اچھی ہے بٹھا لیا دولت میں لے گئے بجاتے ہوئے وہاں سب کا سب کچھ ہو گیا آپ کھانے کی میز پر بیٹھے تو ایک اور نئی مصیبت آئی لڑکی والوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک کسٹم اور ہے جب بھی بارات والے کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم ہر ایک کے ہاتھ میں ایک اٹھارہ انچ کی ایک لکڑی باندھ دیتے ہیں اس لیے آپ نے اپنے ہاتھ توڑیے اور لکڑی بنوائیے اب وہ بہت پریشان ہوئے جب لکڑی بن جائے گی تو ہم کھانا کیسے کھائیں گے ہی نہیں مڑے گا اب کیا کہیں ان کا نہیں ہم تو پھر آپ کو دلہن کو رخصت کر کے لے جانے نہیں رشتہ توڑ ہمارے یہاں یہ طریقہ اب پھر وہی نوجوان پر غالب کہ بھائی دلہن کو تو لے کے جانا ہے چھوڑنا تو ہے نہیں لیکن اب کیا کہیں تو خیال آیا کہ اب دادا کام آئیں گے بڑے میاں کے پاس چلو اب وہ ڈھولک بجاتے بجاتے چپکے سے پوچھا آپ کیا کریں تو اندر سے جواب آیا بچوں بہت آسان ترکیب ہے تم میں سے ہر لڑکا اپنے سامنے والے کے لکڑی باندھ لکڑی اپنے باندھ مارے اور تم میں سے ہر ایک اپنے سامنے والے کو کھانا کھلائے ہاتھ موڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی بس جیسے ہی اس طرح انہوں نے کھانا کھانا اور کھلانا شروع کیا لڑکی والوں نے چلایا رکو رکو رکو کوئی نہ کوئی بوڑھا ضرور ہے یہ سمجھ تم لڑکوں میں نہیں ہو سکتی کوئی نہ کوئی بوڑھا ضرور ہے ہم کو انویسٹیگیٹ کرنے میں ہم ایک ایک کی چھان تلاشی لیں گے کوئی بڈھا تمہارے ساتھ ضرور ہوگی یہ ہے سمجھداری کی بات آج کل کے ایجوکیشنل سسٹم میں یہ بتا رہا ہوں یہ بات سائلنٹلی یہ بات بچوں اور بچیوں کے ذہن میں بٹھاتا ہے کہ یہ نہیں جانتے پرانے زمانے کے لوگ ہیں اب فیشن بدل گیا رواج بدل گیا کیا فیشن بدل گیا کیا فیشن یہ بدل گیا ہے کہ گناہوں سے سکون ملتا ہے کیا فیشن یہ بدل گیا ہے کہ جھوٹ بول کی ترقی ملتی ہے کیا فیشن فطرت کو بدل دیتا ہے کیا فیشن اللہ کے قانون کو بدل دیتا ہے ہر دل میں ایک وہ طریقہ زندگی ہے ایک وہ تہذیب ہے جو ہر انسان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہر وہ انسان جو کل پیدا ہوا تھا وہ آج پیدا ہونے والے انسان سے زیادہ قابل احترام کیوں اس لیے کہ وہ زیادہ قریب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہر ہر جونیئر ہر سونیئر کی عزت کرتا تھا ایک روٹی پکانے والا تازہ روٹی بیچتا تھا ایک روپے کی اور باسی روٹی بیچتا تھا دو روپے الٹی بات کسی نے اس سے پوچھا کہ تم الٹی بات کیوں کرتے ہو تازہ روٹی کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے اس نے کہا کہ نہیں بھائی تم سمجھے نہیں یہ جو روٹی کل پکائی تھی میں نے یہ حضور کے زمانے سے زیادہ قریب تھی اس لیے میں اس کی قیمت زیادہ لیتا ہوں گہرائیوں کی سوچ رکھنے والے لوگ اس زمانے میں کم ہوتے چلے جاتے اس لیے اے نوجوانوں اس بات کو اچھی طرح سمجھو جو آج کل کا سسٹم نہ پیرنٹس کو وقت دیتا ہے بچوں کے پاس بیٹھنے کا نہ بچوں کو اس کا موقع دیتا ہے نہ بچوں کے شعور ہیں کہ وہ باقاعدہ اصرار کریں امی بیٹھیے کچھ زندگی کے اصول سکھائیے اب کو بیٹھئے چھوڑیے آپ آج ذرا جلدی کار آ جائیے گا بزنس سے ہم چاہتے ہیں ہمیں کچھ سکھائیے آپ کے تجربات ہیں آپ ساٹھ سال کے ہیں آپ نے بہت زمانے کے سرد اور گرم دیکھے ہیں ہم نوجوان لوگ ہیں ہم یوتھ ہیں ہم بالکل را ہیں اور آپ بہت میچور لوگ ہیں ہمیں سکھائیں اللہ کے بندو اس تہذیب کو اپناؤ اپناؤ گے ان شاء اللہ واقعی آج کل کا جو زمانہ ہے اس میں جینے کا سلیقہ سیکھے کے بغیر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں یہ ہیں وہ باتیں جو آپ کو سکھانی چاہیے اور آپ کے اندر جذبات ہیں آپ میں صلاحیت ہے انشاءاللہ شاء آپ ایک بات تو آج آج اللہ کے سامنے عہد کر کے اٹھنا اللہ اب ہم اپنے دل کو بدل کے رہیں اب ہم اپنے دل کو گناہوں کے دھبوں سے بچا کر بہت غلطی ہو گئی اللہ معاف کر اللہ معاف کر ہمیں خبر نہیں تھی اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا ہم اتنی باریک اور گہری باتوں کو جانتے نہیں تھے ہم سمجھتے نہیں تھے کہ یہ سب کرنے سے دل گندا ہوتا ہے دل خراب ہوتا ہے اور دل کی کیفیت پر دار و مدار ہے انسان کی ہر چیز کا جتنا آپ کا دل خوش ہوگا اتنا آپ کا موڈ اچھا ہوگا جتنا آپ کا موڈ اچھا ہوگا اتنا آپ کا پرفارمنس اچھا ہوگا آپ اپنی اسٹڈیز میں بھی ایکسلنٹ رہیں گے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کے ماڈرن جو سسٹم ہے فیکٹریز میں کالجز میں لائبریریز میں ریسٹوراں میں ریسرچ کے ڈپارٹمنٹس میں ہلکی ہلکی میوزک بچتی رہے کیا فلاسفی ہے اس کی فلاسفی کیوں یہ میوزک کیوں بجاتے ہیں یہ میوزک اس لیے بجاتے ہیں کہ یہ سکون خرچ سے محروم لوگ ہیں ان کو فیملی میں سکون نہیں ملتا ان کی بیویاں وفادار نہیں ان کو گھر میں راحت نہیں ان کو اندر کہنے سکون نہیں تو اس کی وجہ سے ان کا پرفارمنس نیچے جاتا ہے ان کے یہاں کے سائیکولوجسٹ نے ان کے یہاں کے سوشل ریسرچ اسکالرس نے اس کے اوپر ریسرچ کیا اور ریسرچ کر کے انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ پرفارمنس گھٹ رہا ہے ہمارے لیبرس کا جاپان کے فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کا امریکہ میں کام کرنے والے اسکالرس کا سائنٹسٹ کا پروفیشنلس کا یہ تو پرفارمنس گھٹ رہا ہے ان کی کوالٹی گر رہی ہے ان کی کوانٹٹی بھی کم ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پورا کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے یہ کیوں نہیں کر پاتے اس لیے کہ وہ بہت ٹینشن لیے ہوئے آتے ہیں گھروں سے ان کا دل خوش نہیں رہتا وہ مطمئن نہیں رہتے وہ اندر سے انجوائے نہیں کرتے زندگی کو جاب کو انجوائے نہیں کرتے تو پھر اس کا حل کیا ہے تو ان لوگوں نے ایک حل پیش کیا جس کا حل یہ ہے کہ فیکٹری کے سامنے کا جو پورا ایریا ہے اس کی گارڈننگ کی جائے اس میں بہترین پھول لگائے جائیں تاکہ جب ہمارا ورکر جب ہمارا لیبرر جب وہ گیٹ کے اندر داخل ہو تو اندر انٹرنس سے پہلے اس کو اتنے اچھے گلاب کے پھول نظر آئے بہترین فوارے نظر آئے بہت اچھا منظر نظر آئے اور تاکہ اس کا تھوڑا سا دماغ فریش ہو پھر وہ اور اندر جائے تو ایک سے ایک ننگی عورتوں اور لڑکیوں کی تصویریں سامنے نظر آئیں اور اس کا دماغ فریش ہو اور وہ جب اپنے ٹیبل پر بیٹھے اپنا کام کرنے کے لیے تو ہلکی ہلکی میوزک اس کے کان میں بجتی رہے تاکہ اس میوزک کی وجہ سے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 نے کیا کیا کیا پاک دامن نوجوان تھے کیا خوبصورت نوجوان تھے کیا ہمت والے نوجوان تھے اللہ تم کو ان نوجوانوں کی طرح بنا اللہ ان نوجوانوں کی طرح دلی دعا ان نوجوانوں کی طرح قوموں نے اپنے حربے آزمائے ان نوجوانوں کی ایک نگاہ کو ایک نگاہ کو گندا کر دینے کے لیے ایک نظر آج ہمارا نوجوان پریشان ہے کیا کریں کیا کریں آنکھوں پر کنٹرول نہیں جو یہ مسئلہ ہے کہ نہیں کیا کریں کیا کریں واقعی بہت بڑا چیلنج ہم نے مانا بالکل مانا ہر طرف وہ حسن جو کسی کی امانت تھا اس کو پبلک پراپرٹی بنا کر سڑکوں پر پھیلا دیا گیا ہمارے زمانے کی عورتیں اور لڑکیوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی کتنی بڑی انسلٹ ہے ان کی کتنی بڑی توہین ہے عجیب آج کل کی مارکیٹ اسٹریٹجی ہے آپ مارکیٹ میں جاؤ اور آپ کوئی ایسی چیز لے کر آنا چاہو جس پر عورت کی تصویر نہ بنی ہو آسانی سے مل جائے ایک ٹوائلٹ صاف کرنے والا برش بھی آپ اگر لینے جاؤ گے تو اس کے اوپر بھی ایک ننگی لڑکی کا فوٹو بنا ان عورتوں اپنا کچھ کیا ہوا ہے یہ پولیس کیوں نہیں کرتی آپ نے ہم کو اے یورپ والوں کتنا گرایا ہے کتنا ذریع کیا ہے کہ ٹوائلٹ کے صاف کرنے والے برش کا ہماری تصویر سے کیا کام دیکھیں آج کی عورت کہتی نہیں ہم مردوں کے شانہ بشانہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ ہم ایکول رائٹس ہیں ہم بالکل آزادی ہے نسم کیا خوبصورت نام ہے اور اس کے اندر کی حقیقت کتنی گندی کتنی احمقانہ ہے اسلام نے کہا تھا عورتوں سے اے ہو تم گھر کی زینت ہو اور مردوں سے کہا تھا اے مرد بیٹے ہو اگر اپنی ماں کی خدمت کرنا تمہارا فرض ہے ماں کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے اے بھائی بہن کی خدمت کرنا تیرا فرض ہے بہن کو گھر سے باہر نکلنے کی زحمت نہیں دینی چاہیے اے بیٹے اے شوہر بیوی کی خدمت کرنا تیرا فرض ہے کچھ بھی ہو جائے تجھے خدمت کرنی ہے بیوی گھر سنبھالے بیوی شاندار فیملی انسانیت کو تحفے کے طور پر دے دی سب الٹ پلٹ کر دی دجالی تہذیب نے اور ہم لوگ نقل کرنے والے ہیں میں نے بات بھی شروع کی تھی کہ آج توبہ کرنی ہے اس بڑے گناہ سے اس ایک گناہ سے جس کی وجہ سے لاکھوں گناہ ہم سے ہو رہے ہیں گناہ یہ کہ اللہ آپ نے تو ہم کو بنایا تھا تہذیبوں کے استادوں کے استادوں کا استاد اور ہم بن گئے دنیا کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہاں، آپ نے کتنا بلند مقام ہم کو دیا تھا اور کتنے لو اسٹیٹس پر ہم اپنے آپ کو لے پہنچے ایک مرتبہ امریکن ایئر لائنس کے جہاز میں مجھے سفر کرنا پڑا اور ایسے حالت میں میں جہاز میں سوار ہوا جبکہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور تیز بخار میں تھا اس ارادے سے میں جہاز میں پہنچا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آرام مل جائے لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا میرے بغل کی سیٹ پر ایک سردار جی ایک سکھ بیٹھے ہوئے چلے آ رہے تھے بہت دور سے راجبند فرینڈ فرڈ سے اور وہ بالکل اکیلے تھے ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا وہ خوب جم کے سو چکے ہوں گے اور ان کو انتظار تھا کہ دلی سے کوئی پیسنجر آئے گا میرے پاس کوئی بیٹھے گا تو میں اس سے باتیں کروں گا تو وہ خوش ہو گئے کہ ایک باتیں کرنے والا ملا اور میں پریشان ہو گیا کہ میں تو آیا تھا آرام کے ارادے سے ایک دماغ کھانے والا مل گیا لیکن قدرت کو کچھ منظور تھا انہوں نے مجھ سے کچھ پولیٹیکل بات چیت شروع کی عام طور پر ہم اس سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا تو خاص طور پر مزاج ہے میں نے یورپ امریکہ کے لوگوں میں تو یہ بیماری نہیں دیکھی ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگوں میں یہ ملا ہے جب ٹرین میں بیٹھتے ہیں ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو ہر ایک پرائم منسٹر اور بڑا پولیٹیکل جرنلسٹ بن جاتا ہے اور ہر ایک کشمیر سے لے کر دنیا تک کے حالات پر تبصرہ کرتا ہے اور جس کو جب جس کا جس کا ایئرپورٹ آتا ہے جس کا اسٹیشن آتا ہے وہ یہ کہہ کے اتر جاتا ہے کہ میرے ملک کے مسئلے حل ہو گئے بس ختم ایک سیاسی بات چیت کرنا ہماری ایک خاص بیماری ہے کہ جس میں ہم کچھ اکن صاحب نے بھی ہم کو مجھے ایک ایشو چھیڑا وہ نائنٹین ایٹی کا دور تھا جب ایران میں نیا نیا ریولیوشن آیا تھا تو انہوں نے اسی قسم کی بات مجھ سے چھیڑی ہم لوگوں کو ہمارے استادوں نے ایک فن سکھایا ہے کہ جب کوئی تم سے ایسی ٹاپک پر بات کرے جس کا کوئی خاص پازیٹو ریزلٹ ایکسپیکٹڈ نہ ہو تو اپنی انرجی اور ٹائم کو سیو کرو برباد مت کرو اور اس ٹاپک کو بدل کر کسی اور کنسپٹو ٹاپک پر کسی پروڈکٹیو ٹاپک پر بات کرنا شروع کر بدل دو موضوع یہ ایک بڑا زبردست سائنس ہے ایک آرٹ ہے کنورزیشن گفتگو کا ایک فن ہے تو میں نے کوشش کی کہ بات کے رخ کو اسلام کی طرف موڑوں تاکہ ان کے سامنے میں کسی طرح اس پیارے گیت کو پیش کر سکوں لیکن وہ اس میں انٹرسٹیڈ نہیں تھے تو دو چار منٹ انہوں نے بات سنی اور اس طرح کا رسپانس دیا جیسے مجھے ان کو کوئی دلچسپی ان باتوں سے نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ پلان کر رکھا تھا سامنے کی سیٹ پر ایئر ہوسٹس بیٹھی تھی امریکن لڑکی اس نے پلٹ کر مجھ سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ اسلام کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں can I I participate in this conversation have some میں نے کہا کہ اگر آپ کوئی بات پوچھ لو چاہتی ہو تو ضرور پوچھیں میں کوشش کروں گا میں اس وقت ایک ریسرچ اسکالر تھا مجھے یونیورسٹی میں میرے آخری سال تھا ریسرچ کا تو میں اسی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جا رہا تھا ایک ہفتے کے لیے چھٹی پر انڈیا آیا ہوا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ کوئی سوال کرو گی اور میں جواب دے سکوں گا تو دے دوں گا نہیں دے سکوں گا تو معافی مانگ لوں تو اس اس نے کے پہلا سوال پردے بارے میں اس جو لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ میں اسلام کے بارے میں لاسٹ ٹو ایئر سے کچھ پڑھ رہی ہوں کچھ سوچ رہی ہوں مجھے بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی اس میں سے ایک چیز پڑتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا آپ لوگوں نے ففٹی پرسینٹ پاپولیشن کو بالکل کنفائن کر دیا ہم لوگوں کو ایک بات اور بھی سکھائی گئی ہے نوجوانوں جب تم سے کوئی پوچھنے والا کوئی سوال پوچھے کبھی اپنے علم پر بھروسہ مت کر فوراً چپ کے چپ کے اللہ سے رجوع کرنا کہ اللہ مدد کرنا اللہ جواب سکھائے اللہ میں کیا جواب دوں مجھے نہیں آتا اللہ آپ بتا دیجئے چپ کے چپ کے سوال کو سنتے رہنا اور ان دا مین ٹائم اللہ سے مدد مانگتے رہنا جب بھی ایسا کیا ہے اللہ کی توفیق سے عجیب و غریب قسم کی رہنمائی اس قریب رب نے کی چنانچہ اس وقت ایک ایسا جواب میرے ذہن میں آیا تو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا میں نے اس وقت سے کہا کہ آپ کے یہاں امریکہ میں ایک بہت عجیب کیس ہوا تھا ہیوسٹن میں اسٹیٹ کے جو کیپٹل ہے اس میں ایک بڑا زبردست کیس ہوا تھا ہوا یہ تھا کہ کوئی صاحبزادے زیادہ اپنی کار میں بریف کیس میں ایک لاکھ ڈالر کی ویلیو کے جیولس اینڈ ڈائمنڈس لے کر نکلے اور جب ان کا اپارٹمنٹ قریب آ گیا تو اپارٹمنٹ کے کنارے انہوں نے گاڑی روکی بریف کیس نکالا اوپن کیا اور اس کو بیچ چوراہے پر وہاں پر کھول کے بریف کیس رکھ دیا اور اس کے بعد چپ چپچاپ بھاری اور اوپر چلے گئے اپنے فلیٹ میں اور وہاں سے واش کرنا شروع کیا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے میرے بریف کیس کے ساتھ وہی ہوا جو ہونا تھا رات کا وقت تھا مڈ نائٹ کے بعد کا کوئی گزر رہا تھا اور کوئی نوجوان اس نے دیکھا کہ بریف کیس کھلا ہوا رکھا ہے اس میں اتنا قیمتی مال رکھا ہے کوئی آس پاس ہے بھی نہیں اس نے جلدی سے گاڑی روکی اٹھا اترا اور اٹھایا اور جلدی سے گاڑی میں رکھا بھاگا اس نے اوپر سے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور پولیس کو انفارم کیا پولیس نے بہت جلد اگلے ہی چوراہے پہ قریب اس کو گرفتار کر لیا کیس چلا تو میں نے اس لڑکی سے اس کے سوال کے جواب میں کہا کہ آپ کے ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ اس سلسلے میں دیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس میں آپ کے سوال کا جواب چھپا ہوا ہے غور سے سننا میں نے کہا کہ اس ججمنٹ نے آپ کے ہائی کورٹ کے جج نے یہ فیصلہ سنایا کہ کرمنل وہ نہیں ہے جس نے کہ وہ بریف کیس چرایا کرمنل وہ ہے جس نے کہ وہ بریف کیس اوپن چوراہے پر رکھا اس لیے کہ جس کمیونٹی کو پروٹیکشن کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا اس کو وداؤٹ پروٹیکشن آپ نے اوپن انوائٹ کر دیا لوگوں کو تو اصل مجرم وہ نہیں ہے سزا اس کو نہیں دی جائے گی جس نے اس کو پک کیا سزا اس کو دی جائے گی جس نے اس کو چوراہے پر رکھ کر اس ڈرائیو کو انوائٹ کیا اور جہاں تک اس کا سوال ہے جس نے اس کو رکھا تھا اس کو تھوڑا سا کاؤنسلنگ کی جائے اس کی اور اس سے کہا جائے کہ آئندہ یہ غلطی مت کرنا اور وہ جس جس نے نے اس کو رکھا چوراہے پر جس نے رکھا اس کو جیل بھیجا جائے چھ مہینے کے لیے وتھ مینٹل ٹریٹمنٹ اس لیے کہ سم تھنگ از رانگ ورنہ وہ چھپی ہوئی چھپانے والی چیز کو باہر کیوں رکھ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ فلاسفی سمجھی پردے کی کچھ سمجھ میں آئی آپ تھوڑا فردر ایکسپلین کیجیے میں کچھ کچھ تو سمجھ رہی ہوں میں نے کہا یہی تو یہی تو فلاسفی ہے اسلام ہر فیمیل کو ایک انتہائی قیمتی ڈائمنڈ جگل سمجھتا ہے اسلام اس کو پوچھا بازار کی متا بنانے کی اجازت نہیں دیتا اب جو لڑکی اپنے کو اوپن کر کے باہر نکالے گی میک اپ کر کے باہر نکالے گی اس مقدمے کے روح سے جو نوجوان اس کو بجائے گا جو اس کو ٹیز کرے گا وہ کریمنل تنہا وہ نہیں ہوگا کریمنل وہ بھی لڑکی ہوگی جو دراصل انوائٹ کرے گی اس بات کی کہ آؤ اپنی آنکھوں کو گندا کرو اسلام ایک بہت ہی بہت بہت صاف ستھرا بہت ریشنل بہت لاجیکل ایک سسٹم کا نام ہے ایک بہت ہی سائنٹیفک زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے اے نوجوانوں کیا تم کو یہ باتوں کو سن کر دو جذبے دل میں نہیں پیدا ہو رہے میرا خیال یہ ہے کہ پیدا ہو رہے ایک تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کاش کہ اب تک ہم نے ایسی غلطیاں نہ کی آ رہا ہے کہ نہیں خیال کاش کہ اب ہم کو شروع سے کوئی بہت اچھی تربیت ملی ہوتی تو ہم وہ نہ بنتے جو ہم کچھ بننے لگے دوسرا خیال آپ کے دل میں ایک اور آ رہا ہے اللہ دنیا بھر تو اس راستے پر چل رہی ہے ہم اکیلے کیا کریں گے یہ خیال آ رہا ہے کہ نہیں یاد رکھنا یہی تو ایک خاص بات ہے اللہ نے ہم سے صرف اتنا کہا ہے تم جو کر سکو وہ تم کر گزرنا جب تم وہ سب کچھ کر لو گے جو تم کر سکتے ہو اپنے ماحول کو درست کرنے کی تو اس کے بعد پھر میں وہ کر کے دکھاؤں گا جو صرف میں کر سکتا ہوں جو کوئی نہیں کر سکتا اگر تم صرف یہ سوچتے رہو گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو کبھی ہمت نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتا ہے اپنے کو اے مسلم نوجوان اے میرے محبوب کے ہر امتی اکیلا مت سمجھنا میں ہم میں سے ہر تمہارے تمہارے اچھے بندے کے ساتھ میں تمہاری مدد کروں گا میں تمہاری بات میں اثر ڈالوں گا تم اپنی ذات سے شروع کرو تم پہلے اپنے اپنے آپ سے شروع کرو تم پہلے اپنے دل کو تو روشن کرو پہلے اپنے دماغ کو تو روشن کرو دماغ کے خیالات آج کل کے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے دماغ سے ہر چوبیس گھنٹے میں کم سے کم اسی ہزار خیالات نکلتے ہیں دماغ خیالات بھیجتا ہے دماغ سگنل بھیجتا ہے اب سوچو ذرا اگر اس دماغ کو صحیح طور پر استعمال کر لیا جائے یہ دماغ جب بھی کچھ دیکھے تو اللہ اس کو یاد آ جائے جب یہ دماغ اس کا عادی بن جائے گا تو دماغ کے خیالات گندے رہیں گے یا پاکیزہ ہو جائیں گے یہی تو وہ چیز ہے قرآن جیسے انٹلیکچوئلس تیار کرنا چاہتا ہے انٹلیکچوئلس کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی دانشوروں اور پروفیشنلز کے بغیر دنیا کی زندگی بالکل نہیں چل سکتی دنیا کی زندگی صرف صوفیوں سے نہیں چلے گی دنیا کی زندگی صرف شاعروں سے نہیں چلے گی دنیا کی زندگی کو چلانے کے لیے پروفیشنلز کی ضرورت ہے ہائی کلاس انٹلیکچوئلس کی ضرورت ہے لیکن وہ انٹلیکچوئلس جانتے ہو کون ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے ان فیخر کے سماوا اللہ قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وہ انٹلیکچوئل جس کو قرآن انٹلیکچوئل تسلیم کرتا ہے وہ کون ہے وہ وہ ہے قرآن کہتا ہے آسمانوں اور زمین کا جو پیدا کرنے کا سسٹم ہے اور آسمانوں اور زمین کے اندر جو مخلوقات ہیں کروڑوں ان سب کے اندر اور دن کے آنے اور رات کے آنے میں دن کے جانے میں اور رات کے جانے میں یہ کس طرح یہ پوری گلیکسی کا سسٹم حرکت میں آتا ہے تب ایک دن نکلتا ہے تب ایک رات آتی ہے ان سب چیزوں میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو انٹلیکچل لوگ ہیں جو عقل والے لوگ ہیں جو دانشور لوگ ہیں ان الباب اور یہ ان الباب کیسے بنتے ہیں کیسے انٹلیکچل انسان بن سکتا ہے الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم جو اپنے دل سے اللہ کو یاد کرتے ہیں ہر وقت کھڑے اٹھے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جو وہ خلق السماوات آسمان اور زمین کی مخلوقات میں غور کرتے ہیں غور کرتے ہیں اے نوجوانوں آپ کو موقع ملا ہوا ہے آپ کو موقع ملا ہوا ہے فزکس کی لیب میں ہوتے ہیں آپ فزکس کے فارمولے پڑھتے ہیں آپ کیمسٹری میں تجربات کرتے ہیں آپ اناٹمی پڑھتے ہیں آپ بایولوجی پڑھتے ہیں آپ بایو ٹیکنالوجی پڑھتے ہیں آپ بایو کیمسٹری پڑھتے ہیں آپ جولوجی پڑھتے ہیں آپ کو جتنا موقع ملا ہوا ہے افسوس یہ ہے کہ فی الحال ہم مدرسے والوں کو وہ موقع اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کا نہیں ملا ہوا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے بہت بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ یورپ میں سائنس سے ایمان کو نکال دیا چھین لیا حالانکہ سائنس کا جو نظریات ہیں سائنس کی جو تحقیقات ہیں اس سے بڑھ کر تو اپنے رب کو پہچاننے کا اس زمانے میں اور کوئی راستہ ہی نہیں پھر وہی غلامی کے بعد چونکہ امت غلام ہے امت لیڈرشپ کھو بیٹھے امت فالوور بن گئی اس لیے یورپ کے سائنس کے طریقے کو تمام لوگوں نے اپنایا ہماری کون یونیورسٹی ملینس آف روپیز اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں لیکن آج تک کوئی ایسا فزکس کا ماہر پیدا نہ کر سکی جو فزکس کے نظریات کو چیلنج کرے اور فزکس کے ثابت شدہ حقائق کی روشنی میں قرآن آیات کو ثابت کرے ہمیں تو ایسے سائنٹسٹ چاہیے ہمیں ایسے سائنٹسٹ چاہیے جو دکھائیں ادھر شمس رکھ وہ ادھر کا رت وہ ادھر شمار و سنیہ رخت وہ ادھر اشعارت وہ ادھر خوش رخ وہ الْبِحَارُ بہار دکھائیں کہ یہ سورج جو لپیٹا جائے گا یہ لپیٹنا کیا ہے یہ سورج کا لپیٹنا کیا ہے ایک بال آپ اگر تھرو کریں اور وہ بال سے لگ کر ریباؤنڈ ہو کر واپس آئے اس کا جو ایک آنورڈ موومنٹ ہوتا ہے وہ آنورڈ موومنٹ آنورڈ موومنٹ دیوار سے ٹکر کھانے کے بعد بیکورڈ موومنٹ اس کا شروع ہو جاتا ہے قرآن نے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ سورج ساری زندگی ریوالو کرتے کرتے کرتے کرتے کے وقت آئے گا کہ اس کا بیکورڈ موومنٹ شروع ہو جائے گا آنورڈ موومنٹ اس کا بند ہو جائے گا جس وقت اس کا بیکورڈ موومنٹ شروع ہوگا اس وقت وہ مغرب سے سورج نکلے گا سلاۃ السلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج دنیا کہتی ہے کہ ایک وقت سورج کا بیکورڈ موومنٹ ہونا یفرٹ ہے آج دنیا اس کو سائز پر دیکھ رہی ہے نیٹ پر دیکھ رہی ہے کہ سورت اس وقت آنورڈ موومنٹ میں ہے ایک وقت ڈیفنیٹلی آنا ہے جس میں اس کا بیکورڈ موومنٹ آئے گا اور تب چودہ سو سال پہلے نبی امی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے لگو مستاح خطہ تک جو آشرم رہا قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ سورج مغرب کی جانب سے نہ نکلے ایمان کتنا بڑھتا ہے سلاۃ السلام ہو آپ پر اللہ کے رسول آپ نے کہاں سے انسانی نظریہ کا انکشاف کیا تھا آپ نے ریسرچ نہیں کیا تھا رب نے جبریل کے ذریعے آپ کو کائنات کے ہزاروں راز بتائے تھے ان میں سے یہ راز بھی تھا اور پھر قدر یہ کیوں کہا کہ ستارے بج جائیں گے ستارے مانگ پڑ جائیں گے کیا ہوا ان قدر ترجمہ کرنا بھی اس کا مشکل ہے ایک ہوتی ہے لائٹ اور انرجی جو اندر سے نکلتی ہے جو ریفلیکٹ ہوتی ہے جو الیکٹریفک جو کرنٹس ہوتے ہیں ان کے آپس کے ٹکراؤ سے اور ان کے موومنٹ سے پیدا ہوتی ہے وہ روشنی اور ایک روشنی ریفلیکشن کے ذریعے پیدا ہوتی ہے دونوں روشنیوں میں آج کی سائنس یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے سائنس یہ بتاتی ہے کہ سورج کی روشنی اس کے اپنے الیکٹریفکیشن سے پیدا ہوتی ہے اس کے اندر جو مونومنٹس ہیں اس کے اندر جو کرنٹ ہے اس کے اندر جو بھیانک قسم کی میگنیٹک موومنٹ ہے اس سے وہ سورج کی انرجی پیدا ہوتی ہے اور سورج کی روشنی پیدا ہوتی ہے اور اسی لیے وہ گرم روشنی ہے اس میں گرمی ہے اس میں ہیٹ ہے اس میں ٹیمپریچر اس کا بہت ہائی ہے آج یہ سائنس یہ باتیں بتاتی ہے تب قرآن مجید نے سورج کی روشنی کے لیے الگ لفظ بولا تھا چاند کی روشنی کے لیے الگ لفظ بولا تھا اس نے وہ شمس ویاں کہا تھا ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں گرمی ہوتی اور چاند اس روشنی کو کہتے ہیں چاند نے کے بارے میں نور کا لفظ بولا منیر کے لفظ بولا نور اس روشنی کو کہتے ہیں عربی زبان میں جو ٹھنڈی ہوتی ہے چاند کی روشنی اور ستاروں کی روشنی ان کی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے وہ سورج کی روشنی کے ریفلیکشن کی وجہ سے وہ روشن ہوتے ہیں اور یہ موومنٹ کی وجہ سے دراصل ہم کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس دیش میں جانے کے بعد زمین چمکتی ہوئی نظر آتی ہے ان سب چیزوں کی طرف اشارہ قرآن میں موجود ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات میں موجود ہے ایک بچہ باپ کی کمر سے کس طرح وہ اس پر کس طرح اندر جاتا ہے کس طرح اووری میں جا کر ایپس میں جا کر اس کا ایک تلقی ہوتی ہے وہ ملتا ہے اور کس طرح وہ جو فیمل کی باڈی کے اندر ایپس پیدا ہوتے ہیں اور جو اسپرم اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر جو کروزمو ہوتے ہیں وہ تھرٹی سکس اس میں اور تھرٹی سکس اس میں کیوں ایسا ہے ایکس اور ایکس اس میں اور ایکس اس میں قرآن مجید تب کہہ چکا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایک جان سے تمہارے زوج پیدا کیے وہ ساری زوجیت کا نظام آج کی سائنس تحقیق کر کے اس کے کچھ حصے کو پیش کرنے میں کامیاب ہوئی اے نوجوانوں اے نوجوانوں کاش کاش کہ آپ لوگوں کو سائنس کی اس طرح کی تعلیم ملتی اگر آپ کو اپنے کالج میں اور اپنی یونیورسٹی میں اس وقت نہیں مل رہی ہے تو کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نیٹ پر بیٹھ کر آپ مسلم ریسرچ اسکالرس کے مضامین کو پڑھیں آپ مسلم سائنٹسٹ کو پڑھیں اور آپ میرے جیسے کسی بھی شخص سے آپ کانٹیکٹ کریں اب کیا آپ بتائیں کہ آپ آپ یہ جو آئنسٹائن اور نیوٹن کی تھیوریز میں جو فرق ہے اور یہ جو یہ یہ جو جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا مسئلہ ہے یہ اس کا کیا تعلق اس کا ذکر کہاں پر ہے کس طرح ہم اس کے بارے میں کوئی پازیٹو یا نیگیٹو اوپینین قائم کر سکتے ہیں قرآن اور حدیث کی رہنمائی میں نوجوانوں میں چاہتا ہوں کہ آپ اندھے فالوورس نہ بنو بنو آپ آپ کرو آپ قوموں کو بتاؤ کہ یہ نظریات صحیح ہیں اور یہ نظریات غلط ہیں لیکن یہ تب ہوگا اور آخری بات ہے شاید میں آپ سے بس کر رہا ہوں یہ تب ہوگا جب آج کی شام کم سے کم آج کی شام آپ کا اپنی زندگی کے سفر کی سمت کے بارے میں ایک واضح فیصلہ صاف ڈسیشن ہو اللہ اب تک تمہیں صرف اپنے پیٹ کے بارے میں سوچتا تھا اب تک تمہیں صرف اپنے سیکس کے بارے میں سوچتا تھا اب تک تمہیں صرف اپنی جنسی سیکسل خواہشات کا دیوانہ بنا رہتا تھا اللہ اللہ آج سے میں چاہتا ہوں میرے دل دماغ سے آپ ان نامناسب خیالات کو دور اللہ میرے دل کو پاک کر دے اللہ میرے دماغ کو پاک کر دے اللہ آج آپ یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ ہم اب اپنے آپ کو انسانیت کا رہبر بنائیں ہم اس قابل بنائیں گے کہ ہم نوجوانوں کو بچا سکیں واقعی دنیا کے کروڑوں نوجوان قابل رہیں گے رحم آتا ہے رحم آتا ہے ہم ان کی شکایت کریں ہم یورپ اور امریکہ کے نوجوانوں کی کیوں شکایت کریں اس لیے کہ جب ہم بگڑ گئے جن کے پاس تازہ ترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات کا تھا تو ان بیچاروں کے پاس تو کوئی نمونے نہیں ان کو تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ گناہوں کی تو فکر ہی نہ کرو وہ جیسے کرائس جو تھے وہ سب گنہداروں کی طرف سے سولی پہ چڑھ گئے بس انہوں نے سزا پا لی اب تم جو چاہو کرو حیرت حیرت ہوتی ہوتی ہے ہے کہ ایک طرف یورپ سائنس کے لحاظ سے پڑھا لکھا اور ایک طرف مذہب کے لحاظ سے ایسے اور اور ایسا بیس لیس ایسی قسم کی باتوں کو وہ کرسچن مشنری میں نہیں آتا کہ کیا ہو گیا لوگوں آج میں آپ نوجوانوں کو ایک امانت کے طور پر واقعہ سنانا چاہتا ہوں بہت بچہ تھا میں میری خیال میں شاید میری عمر گیارہ بارہ سال کی رہی ہوگی ہمارے لکھنؤ کے گریٹ بشپ صاحب تھے وہ ہمارے حضرت والد صاحب کے پاس کبھی کبھی آیا کرتے تھے اور میرا کام تو صرف اتنا ہوتا تھا اگر کوئی مہمان آئے تو میں گھر سے چائے لے آؤں ٹرے لے آؤں ہاتھ دھلا دوں ٹاول پیش کر دوں ٹرے واپس لے کے چلا جاؤں چھوٹا بچہ تھا لیکن چونکہ میرے مالک نے مجھ کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا تھا کہ بہت ارلی اسٹیج سے میں بہت سی باتوں کو سننے لگا تھا پڑھنے لگا تھا سوچنے لگا تھا سمجھنے لگا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے والد صاحب کسی کام سے اندر اندر گھر میں گئے سے شاید کال آئی فون آیا ہے تو میں نے ان بشر صاحب کو اکیلا پایا تو میں نے بشر صاحب سے کہا کہ فادر ایک بات بتا دیجیے یہ ایک مل کر تین اور تین مل کر ایک یہ کیمسٹری کے فارمولے سے ہوتے ہیں یا میتھمیٹک کے فارمولے یہ خدا اور بیٹا اور اسپرٹ ہولی اسپرٹ یہ تو تین ہے ایک مل کر تین مل کر ایک یہ کیا میتھمیٹک کا فارمولہ ہے یہ کیمسٹری کا فارمولا ہے جانتے ہو نوجوانوں کیا جواب دیا میں مسجد میں بیٹھ کر یہ بات نقل کر رہا ہوں سنو اس بشپ نے کہا بیٹا تم کس چکر میں پڑے ہو یہ پیٹ کا معاملہ ہے پیٹ کا بیٹا تم کس چکر میں پڑے ہو یہ پیٹ کا معاملہ ہے ہمارے تم بہت بڑے آدمی کے بیٹے ہو ان سب باتوں کے بھی چکر میں نہ پڑتے کروڑوں انسانوں کو جہنم میں بھیج رہے ہیں یہ بے رہن لوگ کیا پڑھے لکھے ہو کر بھی آپ نہیں کرتے اب پڑھے لکھے ہو کر بھی بات نہیں کرتے کہ یہ کیا ہے کا عقیدہ یہ کیا ہے کہ صاحب ساری دنیا کے گنہ گاروں کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام سولی میں چڑھ گئے اب تم جو چاہو کرو یعنی آپ نے خود اوپن دروازہ کھول دیا خوب گناہ کرو شیطان نے ان کو یہ یہ تھیوری پڑھائی یہ تو دنیا میں کبھی کوئی یہ بکواس کر ہی نہیں سکا عجیب نبی عیسیٰ علیہ السلام جو ساری دنیا کی انسانیت کو گنہگار بن کے چلے گئے کیا الزام لگایا انسان طرح کیا یہ تھیوری نہیں ہے کیا میں نے اپنی آنکھوں سے چرچ آف انگلینڈ والوں کا ایک تماشا یو کے میں نہیں دیکھا مجھ سے میرے ایک دوست نے کہا آئیے آپ بہت عمدہ موقع پر ہیں میرا ایک پڑوسی کا انتقال ہوا ہے مجھے ذرا جانا بھی ہے اور آپ کو ایک چیز دکھانا بھی چاہیے میں ان کے ساتھ چلا گیا اب ان کے دوست کے والد کا انتقال ہوا تھا وہ تابوت میں لائے گئے چرچ میں گھر کے لوگ بہت زورمار حالت میں کھڑے ہو گئے پادری صاحب تشریف لائے پاسٹر صاحب پریس صاحب تشریف لائے اور بڑا بیٹا اور بیوی سامنے آئے کچھ پوچھا انہوں نے کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیے تھے کیا کیا کرتے تھے تو انہوں نے کچھ بتایا کہ یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے یہ کیا تھا تو انہوں نے کچھ کیلکولیٹ کیا اور اس کے بعد کہا کہ seven thousand pound will be enough سات ہزار پاؤنڈ کا چیک کاٹا انہوں نے اور چیک کاٹ کے پادری صاحب کو دیا پادری صاحب نے وہ چیک جیل میں رکھا پادری صاحب نے پھر ایک چیک کاٹا اس چیک پر کیا لکھا تھا سنو بردر جبرائیل please pay to the bearer of this cheque the third floor of paradise اور وہ چیک تابوت کے اندر رکھ دیا گیا اور پادری صاحب نے آشیواد جاؤ مفرت ہو گئی جاؤ آرام سے جاؤ مفرت ہو گئی سیون تھاؤزینڈ بہت کافی ہے اب یہ جیسی تابوت کھلے گا اور عذاب کے فرشتے یا رحمت کے فرشتے جو بھی آئیں گے وہ چیک دیکھیں گے ان کا وہ payment done we can do nothing let go back کیا بکواس ہے ایک سائنٹیفک ترقی کے دور میں ایک ایسی تہذیب جس کو تہذیب کہنا بھی بے تہذیب ہے ایک ایسے خیالات وہ دنیا کو بےقوف بنا رہے ہیں اور ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور مسلمان ایک ڈیفیٹڈ سائیکولوجی میں مبتلا کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے نوجوانوں کیا ہو رہا ہے یہ خبر نیند اڑائے ہوئے ہیں میری میں بتا نہیں رہا ہوں اپنے نوجوان لوگوں سے یہ خبر نیند اڑائے ہوئے ہوش خراب کیے ہوئے کہ کشمیر کے نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا کشمیر کے نوجوانوں پر کے ایمان کو چھینا جا رہا ہے اور میں صرف نوجوانوں کو دوست نہیں دینا چاہتا یاد رکھنا میں آپ کے حالات سے واقف ہوں آپ کے حالات آپ کی ریاست میں آپ کے حالات آپ کی ریاست میں ہزاروں ویڈوز بنائی گئی آپ کی ریاست میں ہزاروں آرفنس تیار کیے گئے گھر توڑے گئے بریڈ اینڈ بٹر کے ارن کرنے والے لوگوں کو شہید کرایا گیا تباہی مچائی گئی اور اور یتیموں کی بھیڑ کھڑی ہو گئی اور وہاں اور یہاں ہم ہم جب کوئی نہیں ہے ان پریشان حال بیواؤں یتیموں کی ہاتھ پکڑنے والا ہاتھ تھامنے والا ان کا درد اور غم سننے والا ان کے لیے کوئی شیئرنگ اینڈ کیئرنگ ایک سلوک پیش کرنے والا تو پھر جو بھی آئے گا وہ چک لے جائے گا لیکن الزام صرف ان کو نہیں کیا جا سکتا کہ قیامت کے میدان میں اگر ان نوجوان بیواؤں نے اور ان یتیموں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمیں جہنم میں بھیجنے سے پہلے ہمیں جہنم میں بھیجنے سے پہلے ان سب مسلمانوں سے پوچھیے گا یہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر پچاس پچاس لاکھ خرچ کرتے تھے لیکن ہم بیواؤں کے آنچل کے لیے یہ پچاس روپے بھی نہیں نکالتے ان کے یہاں کی شادیاں اتنی اتنی لگژری ہوتی تھی اس قدر فضول خرچی ہوتی تھی اور ہم دل محسوس رہ جاتے تھے ہمارا ہمارا یتیم بچے کو بیماری لگ گئی کوئی اس کا علاج کرانے والا نہیں تھا کیا کریں کرسچن مشنری کے لوگ آئے ہمارے بچے کا علاج کرایا ہم کیا کریں ہمیں مجبوراً عیسائی ہونا پڑا اگر آپ ہم کو جاننے میں بھیجنا چاہ رہے ہیں تو ہم سے پہلے اگر آپ انصاف کرتے ہیں تو ان مسلمانوں سے پوچھیے مجھے بتاؤ ہم اس وقت کیا جواب دیں ہم کہیں گے کہ اللہ ہمارے یہاں تو شادیوں میں اتنا خرچ کرنے کا فیشن تھا ہم کیا کریں یہ کیوں سنا جائے گا نوجوانوں کیا میں تم سے یہ امید کر سکتا ہوں کہ جب تمہاری زندگی میں شادیوں کی خوشی کا وقت آئے تو تم ایک ضرورت مندانہ فیصلہ کرنا ہے عزیز نوجوانوں میں تم کو حسن حسین کے نام پر اور ان کے واسطے سے یہ بات کہتا ہوں تم کہنا اپنی ماں باپ سے پلیز ڈیڈی اور پلیز ممی پلیز میری شادی سنت کے مطابق کیجیے میری شادی شریعت کے مطابق کیجیے میری شادی میں کسی غریب لڑکی کا دل نہ دکھائیے میں جانتا ہوں جس وقت میں دلہن کو رخصت کرا کے لاؤں گا اور میرا پورا مکان کمکموں سے سجا ہوا ہوگا اور پانچ سو کاریں باہر کھڑی ہوں گی اور نئے شاس مانگ وہاں سو کیا جا رہا ہوگا تو راستے میں کسی غریب گھر کی بیٹی میں منہ چھپا کر رو رہی ہوگی کاش میں یتیم نہ ہوتی کاش میرا باپ بھی کوئی کمانے والا مالدار ہوتا میرے گھر میں بھی تو شہنائی بچتی مجھے بھی تو کوئی رخصت کر کے لے کے جاتا میرے سینے میں بھی تو ارمان ہے میں بھی تو دلہن بنتی یاد رکھنا نوجوانوں کسی ایک غریب کے گھر کی بیٹی نے اگر دو آنسو پیش کر دیے تو اللہ فیصلہ کر سکتا ہے اس شادی میں بے برکتی ڈال دو ان نیا بیوی کے درمیان تعلقات خراب کر دو اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا تھوڑے دن کے بعد آپ کے اور بیوی کے درمیان جھگڑا شروع ہوگا اور پھر آپ ڈھونڈتے پھرو گے کس سے تعویذ لکھوائیں اور کس سے کیا کروائیں یاد رکھنا جو میاں بیوی کے درمیان جو جو دشمنی اور جو جو نا اتفاقی کسی مظلوم غریب کی آہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ساری دنیا کے اولیاء اللہ تعبیر دیکھتے ہیں اسے کوئی تعبیر ہٹا نہیں سکتی اس لیے کہ وہ مظلوم کی مدد کے لیے اللہ کی طرف سے پھٹکار برستی ہے اس لیے نوجوانوں اپنی زندگی کے مقاصد کو بلند کرو اپنی تمناؤں کو پاک صاف کرو میں میرا بس چلتا مجھے تم سے اتنی محبت سے میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اگر میرا بس چلتا تو تم سب کے پاس الگ الگ آتا تمہارے گھروں میں آتا اور باہر کھڑے ہو کر فقیر کی طرح سدا لگاتا تم سے کہتا کہ نوجوان اپنی نوجوان اپنے آپ پر رحم کرو تم محمد اللہ کے محبوب کے ہو تم معمولی ہستی نہیں ہو اپنے آپ پر رحم کرو اپنے مشن کو درست کرو اپنے مشن پر آؤ اور آج یہ نیت کرو یہ فیصلہ کرو کہ اب ہم دنیا کے جہالت میں مبتلا قوموں کے پیچھے نہیں چلیں گے اگر قرآن کے پیچھے چلیں گے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامیں گے اور اس کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرو تو وہ شام اللہ کا ذکر کرو کتنا پیارا لگتا ہے وہ نوجوان جو صبح کے اندھیرے میں فجر کی نماز میں مسجد جاتا ہے فرشتے اس کو چونتے ہوں گے کتنا پیارا لگتا ہے وہ نوجوان جو تحجد میں پڑھتا ہے تب سو رہے ہیں اور دو رکعت پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے کیا پیارا لگتا ہے کیا پیارا لگتا ہے نوجوان جو فجر کے بعد مسجد میں اگر وہ اجتماعی ذکر ہو رہا ہے تو اس میں بیٹھ گیا اور اگر نہیں ہو رہا تو قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا کتنا اچھا لگتا ہے یہ نوجوان اپنے آپ کو اپنی جوانی کو بچا کر رکھو اپنی انرجی کو بچا کر رکھو اپنے ٹائم کو کنسٹرکٹیو کاموں میں لگاؤ بہترین اور ایکسلنٹ کامیابی حاصل کرو اپنی اسٹڈیز میں کوئی کمپرومائز نہ کرو اپنی فزیکل فٹنس کا بھی خیال رکھو روزانہ کچھ دیر دوڑو کوئی کھیل کھیلو اپنے جسمانی طور پر بہت فٹ رہو اللہ کو ایک تندرست ایمان والا پسند ہے ایک بیمار اور کمزور ایمان والے کے مقابلے اپنی طرف سے کوشش پوری کرو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی کھنڈک بنو ان سے نرمی سے بات کرو رات میں سوتے وقت ان کے سر دبا دو ان کا پیر دبا دو ان کی خدمت کر دو اپنی ماں کی پیشانی چوم لو یقین مانو اسی بات پر اللہ تمہارے سارے گناہ مانو بہت پیارا ہے اللہ بہت پیارا ہے اسلام اور بہت پیارے تھے محمد الرحیم اللہ اور بہت پیارے ہو تم بھی نوجوانوں اپنے آپ پر رحم کرو آؤ اس وقت مجھے ایسا لگتا ہے اللہ کی رحمت شاید متوجہ ہے ہم اور آپ سب اپنے دامن پھیلا کر اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ کے حضور میں توبہ کریں کیا پتا آج ہم کو کیا کچھ مل جائے کے لیے کہتا ہوں دو بچے میرے پاس آئے ہیں ایک میں لکھا ہے ہم تین بہنیں ہیں ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ہمارے والد کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرما دے آپ بھی ہمارے لیے دعا کر دیجیے دوسرے بچے میں لکھا ہے ہم پانچ بہنیں ہیں بغیر شادی کے ہیں اور ماں باپ ان کے مریض ہیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے ہمارے لیے دعا کیجیے اللہ کرے ان بہنوں کو اس مجلس میں بیسوں بھائی مل جائے ان بہنوں کو آج کے بعد پہ یہ احساس ہی نہ رہے کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کی حالت خراب ہے دعا کی درخواست ہے آؤ آؤ سب آج اللہ تعالیٰ کو منا لیں وعلى ابي بكر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اللهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجود والكرم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اعطنا دعم ہیں ہیں ہم آپ کے بندے حقیقت میں بہت گندے ہیں مسجد مسجد میں میں آتے آتے ہیں ہیں اگر ہم مسجد گھسنے کی کوشش کرتے چپل مار کے ہم کو دیتا کوئی اگر کوئی گھسنے کو تو اپنے گھر نہیں آنے دیتا ہم گئے گزرے ہیں تک کی روٹی ووٹی کھاتا ہے ساری زندگی اس کا وفادار پہلدار بن کے گزار دیتا ہے ہم تو آپ کی محنت میں کھاتے رہے اور آپ کے حکم کو سوچتے رہے سلاتے رہے اللہ ماں کی مانگنے آئے ہیں ماں کر رہے ہیں آپ کے جو بندے شرمندہ ہیں نوجوانوں کے لوگوں کو رونے میں تو بہت دیکھ پاتا ہے اللہ اپنے بندوں کے آنکھوں کو آج قبول کر لیتے ہیں جاؤ میں دوسرا جی میں سیز اور کئی برا کرنا ہم سے وعدہ کرتے ہیں وادہ کرتے ہیں بچا لیے بچپن بتاتا ہے بڑھ پائیں گے اپنا رسم کا ہاتھ آج پڑھا دیے آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ دیں گی کتنی سازشیں ہو رہی ہیں کی حکومتوں کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ اس پر لگ رہا ہے کہ کسی طرح نوجوانوں کی جوانیوں کو داغدار بنا دیں اللہ ان کو آج کے محبوب سے دور کر دیں آج سے دور کر دیں میرے اللہ ہم سیر کے بستے لگے تھے مگر اللہ اللہ نے بچا دیے اللہ دیکھ لیجیے دیکھ لیجیے اس بندے کو ایک بار ایک بار دیکھ لیجیے اللہ دیکھ لیجیے باتیں دل میں کم پہنچی اور ناپاک گانے دل پہ زیادہ پہنچے اللہ ہماری آنکھوں کے رات سے دلی اللہ ہم نے ان آنکھوں سے نگم بر خطرہ کو دیکھا اللہ ہم نے آپ کی ان آنکھوں سے حرام تصویروں کو دیکھا ناجائز بندروں کو دیکھا اللہ اللہ ہم نے ہم کو بہلا کر دیا اللہ ہم کو کسی نے بتایا ہے ہم کو کسی نے بتایا ہے آپ بڑے قریب ہیں آپ بہت مہربان ہیں ہم آپ کی امید آپ بڑے گھروں کو معاف کر کر ہمارے بدل سب کی زندگیوں کو سنت کے آباد دیجیے اپنی بہنوں کا بہترین بھائی بنا اپنی ماں باپ کا بہتری اور اللہ ان کو اپنی بیویوں کو بہترین شہر ان کی موجود ہونے والی اولاد کا بہترین اللہ ان کو اپنے استادوں کا بہترین شاگرد اپنے کالجز اور یونیورسٹیز اور فیکلٹیز کا بہترین اسٹوڈنٹ بنائیں گے اپنے سبجیکٹ کا ماسٹر بنائیں گے اللہ اپنے سبجیکٹ کا ماسٹر بنائیں گے دین اور دنیا دونوں میں ایکسیلنٹ کامیابی ایکسیلنٹ کامیابی اللہ اللہ اللہ اللہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک بچہ گندگی کر دیتا ہے لوگ تو دور بھاگتے ہیں لیکن ماں دوڑ کے آتی ہے اسی گندے بچے کو اٹھاتی ہے ناطی دھلاتی ہے کپڑے بدلتی ہے اللہ تاجر لگاتی ہے اللہ اس کو سجا دیتی ہے وہ جانتی ہے میں نے اگر اپنے بچے کو چھوڑ دیا تو میرے بچے کو کون نرائے گا اللہ ہم بھی آپ سے کہنا چاہتے ہیں ہم بھی گناہ کی زندگی میں گرپت ہو کر آئے ہیں اگر بندوں کو ان کے رب نے چھوڑ دیا پیدا کیا نماز کے محبوب کو نہ دیکھ سکے ہم نے سنا ہے قیامت کے دن آپ اپنے بہت کے بندوں اور بندیوں کو ان کے گناہوں کی سزا کی وجہ سے اندھا کرا کریں گے اگر آپ نے ہم کو اس دن اندھا کرا کر دیا تو ہم اس دن بھی آپ کے محبوب کے دیدار سے محروم محبوب کریں گے ان کے چہرے کو دیکھیں جس کو آپ نے بہت بہا کہا اور ان کے ان زلفوں کو دیکھیں جس کو آپ نے بہت بلغیر کہا اللہ اللہ اپنے کرم سے اللہ ہم کو وہی سہمتی سے بچا دی محرم کے لیے اللہ مت کھڑا کیا حیرت کے قریب حیرت کے قریب اب مسجد کے برخاست ہونے کا وقت آ رہا ہے حکم کر دیجیے اٹھنے سے پہلے میں نے تم کو معاف کر دیا موقع ملے نہ ملے اللہ پیارے پیارے نوجوانوں سے اللہ ان نوجوانوں کو محبت کے چلا اللہ ان کے دلوں کو اللہ ان کے دلوں کو روشنی ادا کر عشق ادا کر اللہ ان کے قرآن کو سندر کے راستے پر چلا دو اللہ ایک ایک گزارش اور ہے ایک دفعہ ٹوٹے دل کی ایک پکار اور سن لیجیے ہم سب کی طرف سے نام لے لے کر ایک بار ضرور سلام بھجوا دیجیے رحمت کی میں ان کے اہل بیت کی خدمت میں ان کی آئے کی خدمت میں ان کے اصحاب و صحابیات کی خدمت میں اخبار کے مظاہرات کی خدمت میں ان کی تجربہ کی خدمت میں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ بزرگان بھی اور صالحین و صالحات کی خدمت میں اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق بتا فرما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله ذرا سا گزارش میری سن لیں آپ سب کو یقیناً دل چاہ رہا ہوگا کہ آپ مجھ سے محبت سے مسافہ کریں میں خود آپ سے مسافہ سے محتاج ہوں مسافہ نہیں مجھے تو آپ کے معانفہ کرنا چاہیے لیکن آپ دیکھتے ہیں الحمد للہ مجمع بہت ہے اور مجھے ابھی اور کہیں پہنچنا ہے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں آپ جواب دے دیں اور مسافر کی جی، نہ خود زحمت اٹھائیں نہ مجھ کو زحمت دیں یہ آپ کا بڑا احسان ہوگا اس پر آپ کو مسافر سے زیادہ ان شاء اللہ فائدہ آپ جواب دیں گے راستہ آپ